ہر مذہب عالم ہوں گے لیکن ہر مذہب مومن دے حق کے عالم نہیں ہوں گے واسطے اس عالم دی تلاش کرنی ہے جڑا مومن ہی ہوے حق دے اوتے چلن والا ہی ہوے حق دا عالم ہو کیوں عالم دے باطل وچ ہی ہیں باطل لوکاں وچ بھی عالم ہیں این واسطے اللہ پاک نے یہ چاند مخصوص جڑے گروہ بیان فرمائے بھی انعام والے مخلص سچے تے سوالے ہی انہوں دے مقابلے ویچ پھر چار ہیں وہ کی ہیں جنہ دے اللہ فرمائے غیر المغدوب ان عالم وہی ہیں لیکن فرمایا ہے غضب آلین کیوں کہ انہیں کو ایمان نہیں علم ہے تو ایمان نہیں پھر گمراہ ایک ہی کر دیں ایک قرآن پاک نال دین نال دوکھا کر دیں علم نال دوکھا کر دیں مسلمانہ نال دوکھا کر دیں ایک تو ہوں جڑا اپنے دین نو ویچ چڈے ہوں جڑا دین ویچ دید انہوں تھی آخو یار رہے وڈا عالم ہے تے ویچ ہی دین بیٹھا ہے جی اندر کول علم وڈا ہوں تو دین کیویں ویچتا ہر شہ ویچ چڑھتا دین نہ ویچتا واسطے دوجا جڑا وہ حق باطل نو ملا حق باطل نو ملا کے رکھتا جب کا آپ سے مل جاوے تو وہ پھر نقصان دینا ہوں علم کول ہے لیکن وہ باطل نو ملے ہی بیٹھا ہے جس باطل نو رب تالا نے جدا کیتا ہے ایک لاکھ چوبی ہزار پیغمبر نبی بھیجے ہاک باطل نو فرق جدا کرنے واسطے ملا دلاوٹ والا ہے ملاوٹ کسی شاعر ٹھیک نہیں تیسرا تیسرے بندے جڑے آلمی ہوں جہلی ہوں ہر طرح کے ہوں گے بندے تیسرے ہوں گے کہ قرآن نو دے مانے مطالب نو مفہوم نو بدل چڈیا وہ بدل دے یہ دکھ ہے اللہ تعالی نے انسان نو پہلے پہلے آگاہ کیتا ہے انسان نو سنت خدا بندی ہے کہ پہلے پہلے اللہ تعالی اپنے دشمن سے تو دشمن نو اللہ تعالی نے فرمایا تو نکل جا شیطان نو فرمایا نکل جا یہ سننا تو خدا بندی ہے فرمایا تو رجیم ہے لانتی نکل جا انکار کیتا ہے جی میرا مینو حق سی منن دا اتا نہیں من تی اتنے کے قابل نے ہوں سات ساتان پھر ہر جگہ دے ہوں اگر شیتان اتنے جا تو ہوں رب تو نقصان نہیں پہنچا سکتا رب تالا نے کیوں انہوں ہے فرمایا فاخرو نگل نکل گیا وہ پھر زمین دے آ گیا لانتا کا سوک لے کے وہ زمین دے آ گیا اس مولا میں تو بول دے میں آدم دی اولاد انہ دی وجہ دوں جڑے سارے میرے مرتبے سن میری عزت بزرگی میں جو کچھ ہاں دی وجہ میری ختم ہوئی میں اتے جا کے انہوں کے مال شریک ہو جاتا یعنی مال کا اسی تے خرچ میں اپنے رستے کرا چکتا میں انہیں دی اولاد شریک ہو جاتا اولاد انہیں دی تے رستے میرے دے چل سی یعنی اس ویلے رستہ جڑا ہے شیطان دا وہ اساں اس سکول نو سمجھا کہ یہ شیطان دا رستہ ہے بے شک تو ساکھیا میں تہاڈی اولاد دے مال وچ شریک ہو جاتا شارک ہاں۔ ہوں کھیلا موال وال اولاد ساجی ہو جاتا ہاں، میں شریک ہو جاتا ہاں۔ تے سنت خدا بندی یہ ہے کہ سب تو پہلے انسان نال اللہ پاک نے دشمن کی گل کی کہ تو گلا کا والے زوج کا فلا یوکر جنا کما منل جنا کا آدم یہ تیرا تے تیری بیوی دا دشمن ہے جنا سے تو کٹ نہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے خطاب فرمایا کہ تیرا دشمن ہے آدم علیہ السلام نبی پاک ہوں معصوم ہوں ہر گنا ہر گلتی جیڑی بہشتے یہ پاک جگہ کوئی نہیں اتے کوئی گناہ کوئی گلتی لگتے اتے کوئی نہیں وہ پاک جگہ ہوں جگہ بھی پاک خلیفہ آدم علیہ السلام نبی آپ بھی پاک ہیں لیکن دشمن کا اتے بھی خیال کرا پیا رب تالا فرمایا کہ تمہوں جنگ کٹ نہ دے رب تالا اتنے آدم علیہ السلام دے کوئی یہ آکام نہیں دیتے کہ میری عبادت کر انج انج کر کر فلا پہلے پہلے فرمایا کہ یہ دشمن ہے تو اگے فرمایا کہ بلا ہا حصہ جرا ہوں درخت وہ بہشت کا کھانا ہے بہشت کا کھانا پا کے ہر کسی نے کھانا ہے لیکن اتے اللہ تعالیٰ دی حکمت اللہ تعالیٰ فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا آدم علیہ السلام کیوں نہیں جانا بھائی حکم ہو رہا قریب نہیں جانا مقصد کی سی کہ گندم دانا کھانا نہیں فرما رہا قریب نہیں جانا کیوں کامل جی تربیت ہوتی ہے وہ تعلیم ہوتی ہوتی ہے ہے کامل سبحان اللہ اللہ پاک ہو فرمانا دانا نہیں کھانا فرمایا نہیں قریب نہیں جانا قریب جا کہ اللہ تعالی علیم ذات ویخ رہا سی شیتان کے دشمن دشمن ویخ رہا سی پہلے تو دس کہ تیرا دشمن ہے ہوں ادھر نبی ہے ادھر بہشتا کا ہے ادھر دشمن ہے بہشت کھانے کو کیوں منا ہو رہا ہے کہ شیطان نے پاتا گیا آخیا جی جا یہ روکیا گیا تھارا ترا اس واسطے یہ حرام تے ہے نہیں اس واسطے روکیا گیا بھی تھی یا تو ہمیشہ جینے والے بن جاؤ یا تاری بادشاہی بن جائے ہمیشہ جینے والے بن جاؤ میرا اندر کوئی گرد نہیں میری اندر کوئی گرد نہیں مقصد نہیں میرا کوئی نہیں ہے فائدہ تا قسم چکی جھوٹھی کہ میں تا خیر خواہ ہاں فائدہ تا میرا اندر کوئی تعلق نہیں اکبر صاحب فرماندن آدم چھوٹے سے گیہوں کے واسطے ہم دانا کھاتا آپ پہرا منع کیوں ہویا کھانا تو پیا تو منع کیوں ہویا کہ وہ دشمن دا مشورہ ملنا سی دشمن نے مشورہ دیتا اصل کی سی کہ ادھر بحث تو ادھر نبی ہے تے دشمن دے مشورے نو اللہ پاک نے پہلے دس کہ دشمن دا مشورہ نہیں لینا اگے خوراک کھانا ہے تو تسی نبی ہو نہیں لینا کیونکہ دشمن دا مشورہ ملنا سی اصل حقیقت یہ کہ گل ہو رہی ہے دشمن دی اللہ پاک نے دشمن دی گل سمجھائی انسان نو پہلے پہلے اس واسطے ہوں اس دنیا دے اندر وہ ہے آدم چھٹے بہ سے گیہوں کے واسطے مسجد سے ہم نکل گئے بسکٹ کی چاٹ میں ہوں وہی گم دم بسکٹ بن گیا میٹھا رل گیا چند چیزیں جی فروٹ فلان جان ہے وہی گمدم ہوں اس بسکٹ کو مراد پوری دنیا لے لو سب چیز لے لو کسی سائنس لے لو کوئی چیز لے لو یہ سارے واسطے بسکٹ بن گیا اتوں بحث چٹی اتنا سا اپنا دین چٹی کھڑا اس بسکٹ واسطے یعنی اس بسکٹ تھی تنخواہ مراد لے لو سائنسی چیزاں مراد لے لو کہ وہ فرماندا ہے کہ پیشے شکم زبان ہمت ہی ہار دی دشمن دین ہماری دنیا سنوار دی دشمن دین کی کیتا ہے ساری دنیا سنوار دیتی ہے کی سی پہلے موٹا تکی دا کپڑا سی اس بنائی مل ہزار رنگ کے کپڑے نکل آئے پھر انہوں پرنٹ رنگ کوئی ہزار نقشے پا دیتے کپڑے ایسے جڑا ہر بندہ ویگ کے وہ کپڑے بڑا انتہائی اندر کشش محبت پیدا ہوئی ہر کس طرح کا کپڑا ہے جا پہلے کپڑا سی موٹا وہ کوئی کشش محبت نہیں سی وہ صرف تنگ اپنا ڈھانپتے ہیں وہ دنیا سماری کہ مومن واسطے قید خان ہے تے کافر کی جنت ہے ان کی کیتا اپنی دنیا یہ سماری دین دا دشمن آ کیوں تو دین دا دنیا چکیاں بہنی ایک نکاح نہیں آ سکیا ہوں سارے چال یہ چلیے کہ دنیا نو سماریا ہے سماریا کس طرح ہے کہ فرما ہے علامہ اقبال اس جہان ہے رنگ بو کو رنگ بو کا جہان ہے گلستان سمجھا ہے تو تو تاغ سمجھی کلا کفس کو آشیاں سمجھا ہے تو پنجرے نو کی تنجرے نمجی ہے گھر جی پرندہ تیتر پڑھ ہے ان کا گھر اصل جنگل ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ پھاڑ کے شکاری لایا ان کی تربیت کی ان کی خوراک ان پنجرے تاڑ دن سمجھتا ہے ان پچھلا سارا ماحول جڑا وہ چیتے لے کھل جسم ہی نہیں ہیں سڈا اصلی وطن جڑا جتوں آیا ہے اصلی وطن تو ساڈا وہی ہے جتوں آدم علیہ السلام آئے یہ نکلی ہے اتنے آیا ہاں سا امتحان واسطے جی سان بھیجا گیا اس واسطے کہ جاؤ تھی اس دنیا نو سوارو گڈیا بناؤ موبائل بناؤ اپنی سائنس کے ذریعے سارے چیزاں بناؤ مکانات بناؤ تعمیرات کرو چیزاں بناؤ گڈیاں بناؤ ہر چیز بناؤ یہ دسو بہشت جو چیز ہے دنیا کی کوئی چیز وہ نہیں مل سکتی اتوں کے مکان اتوں کا مکان نہیں ملتا مل سکتا ہے اتوں اتوں کے کھانے کا کھانا نہیں مل سکتا اتوں کے ماحول اتوں کا اللہ پاک نے اتنے سان کیوں نہیں رکھا اتنے کیوں بھیجا سوچنے کی گل سوچا بھی گاؤں جی مکان بنا رہا تو مکان تو اتنے سونے چاندی دینا جی تھی آکو اتوں کے کھانے تو بحث کے کھانے نال تو کوئی چیز مل نہیں سکتی تو اللہ پاک نے کیوں بھیجا ہے اس واسطے ایک تو وہ جانتا سی کہ یہ جہانمی ہے تو اس کی انہوں پتہ ہے لیکن اللہ پاک اتنے جنتی کو جنت دے دینا دوسی جی دوسر دے دینا دوسی جی بول پاندے مولا اصا کہڑا جرم کیتا ہے جرا سام دوسر دے دیتی تو انہیں کہڑی نیکی کی جی جنت دے دیتی ہے انہوں نے بولنے کا موقع لب جانا تو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ اپنے عمل نال جنت بھی لاؤ دولت بھی لاؤ بولن جوگا کوئی نہ ہو اتنے تو واسطے قرآن بما خلاق جمنا والے مسائل میں سائنس واسطے پیدا نہیں کیتا میں نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہوں تاری پیدائش سائنس واسطے یا عبادت واسطے دسو جا سائنس کٹی کھڑا ہے وہ تو قرآن کے خلاف ہوا تھا سائنس قرآن سے نکلی ہے تصے سامنے دسیا گیا ہے جو سائنس تے قرآن سے عبادت نکلی ہے ادھر پھر سائنس نکلی عجیب گل ہے بھی اتنے سائنس کڈنی آئی تے اللہ کیوں فرما ہے تو اپنی عبادت واسطے بھیجا ہے اس واسطے اصا گمراہ ہو گیا کیوں کہ دشمن نے سانو پسلا دیتا وہ صحیح راہ نہیں چلن دیتا وہ آپ جو گمراہ ہوا ہے تو ہوں دوجے نو تو گمراہ اس کرنا ہے اس واسطے ہوں جیڑی شیطان کی کہانی ہے ساری وہ کوئی نہیں بیان کرتا دشمن کی گل کوئی نہیں کرتا جدو تک تو دشمن کے دوست کی پہچان نہیں ہونی دنیا کے انسان کوئی کامیابی لے نہیں سکتا یہ انسان واسطے دو چیزاں بنیادی پہلے ہیں کہ دشمن بھی سمجھے تے دوست ہوں دوست سا کون ہے ہر دوست دشمن بن سکتا ہے لیکن ایک رب رسول ہے جڑا انسان کا اگر انسان انہیں دے منکر نہ ہوئے مخالف نہ ہوئے تو وہ دو ذات انسان کا دشمن نہیں ہو سکتا ہوں دوست دشمن کی پہچان ہے دشمن شیطان ہے تو دوست رحمان ہے ہوں رحمان دن شیطان لے جا دشمن کے ہاتھوں بندے لئی پیسے دوست رحمان کے ہاتھوں اسی جنت نہیں کہ سا بھڑا فیصلہ ہے برا فیصلہ ہے کیوں کہ دکھ ہے یہ دنیا کیا ہے دکھ ہے جی میں ایک نہر جانتی پیؤں ہوں تو پکھی پرواز کرتا ہے تو جڑا فوٹو ہوتے تصویر ہوگی وہ پانی جاتا ہے کتنے آپ اتنے جانا پیا ہوں تو تصویر ہوتی فوٹو دا پیا ہوں ہوں جا شکاری تھلے فوٹو نو مارے تین تو تھی آپ بڑا کل مانتے ہتھیار آ جا سکا مارتی اصل نکل نہیں اصل تین مارتی پرندہ جا تھے فوٹو مارتا پیا اندر ہاتھی پرندہ ہوں جو جہان سارا اس جہان کی نقل ہے کیوں سدا واسطے اگ تیار ہے جزا واسطے جنت تیار ہے سدا واسطے اگ ہے جنت ہے ہوں جا نقل اصل تو نقل جیڑا مارتا کرندے تیر تیل وہ لے لینا اصل جیڑا فوٹو تیر مارتا ہوں انتہے کی آنا یہ دنیا اللہ پاک نے وہ نقل کر کے بھیجیے ہے جو مکان یا اتنے جو لباس یا اتے کھانا پینا یا جو نظام ہے سارا اللہ پاک نے اتنے بنایا جنت جنا یہ ساری وہ نقل بھیجی ہے اتے تو اتے دھو آ گیا اتے شاید بھی نہر ہے تو اتے یعنی جو کچھ اتنے ہے اس کی نقل وہ اللہ پاک نے بھیج دیتی ہے بھی کل بندہ تو مولا میں اگ تو میں ڈر بچ جانا نہ اپنی جلا اپنے کام ہی لے لیکن ادھر آخرت کی بھی سوچ اس اگ و جانا ہے جی کام تگ والے کیتے تو پھر میں تینوں اگ اس لا دینا ہے تیرے اپنے کاموں کے نتیجہ واسطے ہوں یہ نقل دے دوکے پاگل ہو گئے اصل میں اچھا بیٹھے دوکھے آ گئے ہیں اس دوکھے نکلان دے واسطے اللہ نے اس نبی بھیجن اپنی بھیجن اپنا دین بھیجا آخان بھیجا ہوں انہیں آ کے سمجھایا ہے کہ یہ جی دنیا ہے فانی ہے اس ہمیشہ نہیں رہنا اتے ہمیشہ رہنا ہوں جی تھی ترجیح دیتی بیٹھے ہو تو اگلا جہان تا ختم ہو جاتی دہ ہو جاتا بل تو سرون ہایا دنیا اس دنیا کو ترجیح نہ دو آخرت ترجیح دو کیوں وہ ہمیشہ نہ لیے باقی ہمیشہ یہ فانی ہے وہ ہمیشہ نہیں وہ آلہ ہے ادنا ہوں ادنا فاڑ کے آلہ بندہ چھٹ دے رہے تو بے وقوفی ہے لیکن اصل اتنے دھوکھے پھسے اتنے ہزار دھوکھے بندے دھوکھے کر بندہ بلکہ اپنے نال آپ ہی دھوکھا کرتا ہے سب تو دھوکھا اپنے نال بندہ کرتا ہے زیادہ دوسرے دھوکھے بعد بندہ اپنے نال آپ دھوکھا کرتا ہے کیوں دنیا فانی ہے اس کے پیچھے لگ گیا تھا اپنے نال دھوکھا ہویا کسی دھوکھے بعد بندے نال اکڑ گیا تو وہ اپنے نال دھوکھا ہویا یعنی انسان سب تو اپنے نال زیادہ دھوکھا کرتا ہے لیکن انسان شعور نہیں ہوتی وہ دوجے نو لگا لیا اس میرے نال دھوکھا کیتا والا تو بندہ تو اپنے نال بڑا دھوکھا کی ہے تینوں سمجھ نہیں تو ویخ لینا تو اپنے نال آپ بڑا دھوکھا کی ہے دو لاکھ جی چیز نو تو سزا انی سخت اللہ تعالی معاف کرے وہ کول نہیں ڈرتا یہ دھوکھا ہے تیرا جنت دیا انعام کے نام تک سمجھتا یہ تو اپنے نام دھوکھا بھی دکھنا ہے لیکن دھوکھا دنیا دنیا سوار دا مطلب کی ہے میں ایک مثال دینا کہ جڑا سائنسدان ہے وہ رنگ دی پوڑی نہ دو رنگ دی پوڑی نہ دو اس جہان ہے رنگ بوٹ کو رنگ کا جہان ہے یہ رنگ کی پوری نہ دو پھر ویکو یہ کوئی شہ وکتی ہے وہ مثال کپڑے رنگ گی رنگ موبائل رنگ ٹی وی رنگ جی فلم خریے تو ان رنگ ہر چیز کے رنگ یہ رنگ کی پوری تو اب پاگل ہوئے کھڑے ہیں ورنہ ہے تو کچھ نہیں کروڑ روپئے کی گڈی ہے رنگ ادا اتار لو ریگ مال مار کے بیٹھنے واسطے تیار ہے وہ جن ترقی آخر بیٹھے یار انگریز نے ویخیا میں یاد بھی اندر کو رنگ بھی پوری لے لو پھر انہوں آخو ہوں کھلونا ہے بچے پاگل تو رنگ ہے رنگ پاگل کیتا ہے اسان بے رنگ دے سان بننا چاہیے بے رنگ دا عاشق رب دا عاشق بڑا بے رنگ تو ہوں وہ کھانا رنگ دے رنگ اس بنایا ہے رنگ ساری امتحان واسطے بنایا ہے بھی رنگ دی کشش رنگ یہاں کھچتا ہے یا میرے والدین بے رنگ وال رنگ اصا کدھر پہ جانے رنگ وال رنگ کن دن ہے جن رنگ دیں آخر وہ ختم ہو جانا جائے رنگ کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں کوئی چیز ہے سائنس کی انہوں رنگ کی پوری تو سائنسدان آخو نہ دے کوئی بندہ خریدا واسطے تیار ہو تو ہوں آپ سن رنگ کی تھی وہ دشمن نے دی نے ہماری دنیا سنوار دی کی رنگ دے کے مکان گڈی کوٹھی کپڑا کھلونا ہر چیز نو رنگ دے رنگ دو کے پاگل ہوئے پہ یہ دکھ ہے تو دھوکھا کون کرتا ہے دشمن کرتا ہے یا دوست دشمن وہ واسطے ہوں دھوکھا جو ہے پیا اصا یہ گل کرنی ہے بھی سارے دھوکھا کیتا کہ رب نے کیتا ہے تے شیطان نے کیتا ہے دھوکھا پہلے پہلے آدم علیہ السلام نال گیا ہے مشورہ دیتا ہے جی یہ بحث یہ کھانا کھا لو تھی ہمیشہ بھی بات صحیح ہو جاتی تا فائدہ ہوں جا بندہ آتا ہے وہ کی کہہ ہے میں تیرا دوست تو یہ تین مشورہ دے دیا ہاں، کر میرا یہ کوئی مطلب نہیں حالانکہ مطلب آتا ہے ہوں انگریز آیا اس دیتی سان تعلیم بابا تھی ترقی کرو یہ فائدہ تا ہے افسر بن جا سو انج ہو جا سو انج ہو جا سو وہ شیطان والا تھا میرا یہ کوئی واسطہ نہیں واسطہ وہ دسو تعلیم لے کے اس کا نوکر کیوں بن جانا ظاہر کی ہے افسر بن جا اچھا افسر بن کے تھی انگریز دے نوکر بن ہو تے اپنے دے افسر بن سارے افسر انگریز دے ہوں جی وہ مطلب کوئی شیطان والی گل ہے کہ میں تا خیر خان ہاں تا فائدہ ہے ہوں تعلیم ترقی کرو گل وہ شیتان والی دکھ آ شیتان ہے شیطان کے دوست الٹا لو آ گئی بھائی تیرا مطلب نہیں تے پھر تو تعلیم تو فارغ ہوتا ہے وہ نوکری دینا ہے وہ اپنا قانون ہے یا کی کرنا ہے تو میرا واسطہ ہی کوئی نہیں ہے تو فائدہ ترقی کسا کرنی ہے نوکری تیری سان تعلیم کے بعد تیری نوکری کرنی ہی چکر ہے یہ دھوکھا نہیں اس واسطے دین سب تو بڑا پہلا جڑا کام وہ ہے دشمن نو سمجھنا جی دشمن نہیں سمجھی بیٹھا تو کوئی ہوں اللہ پاک نے پہلے گل کی کہ جی دشمن کی اتنے دنیا میں تھی آ گئے ہو پھر اپنے نبی بھیج دیتے رسول بھیج دیتے گل پھر کی کیتی دشمن کی پہلے گل وہ سننا تو خدا بندی آتی پی ہے ہوں نبی آ کے کی آخد رب نے بھیجا ہے تعلیم رب دی ہے نبی کی آخد کلمہ پہ پڑھا گل کی کر د پہلے وہ سننا تو خدا بندی گل پہلے دشمن کی کرنی کہ بندہ مار تو کھانا دشمن کو دوست کو تو نہیں کھانا ہوں گل پھر آ گئی لا لا نہیں کوئی بات بدل ہے ہوں دشمن کی گل ہے یا دوست کی ہے تیسرے نمبر پہ آ جاؤ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک ہی ہے ایک پھر دشمن کا دیکھ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد تے اعوذ باللہ ہوں قرآن پڑھ دو تے ان دے واسطے پہلے اعوذ باللہ آیا کرو وہ سننا سنت خدا بندی شروع ہوئی ہے پتا تو اس طرح لگی ہوں سبحان اللہ سانو گل سمجھ نہیں آئی ہوں اعوذ باللہ پڑھ دی تے گل کے دیے دشمن دیے کسی جا تھان دشمن کی گل ویخ نہ ہو سکھا ل ہوں پڑھتا ہے نماز آیا کھڑا غیر المغضوب ہے یہ کون ہے دشمن یا دوست ہے ہوں گزا پالے تو مراد یہودی لین دین کہ گمراہ تو مراد نسرانی صحیح لینا ہوں گل اتنے بھی دشمن کی ہے کہ تیرا دین ہر ہر جگہ کے دشمن کی گل کرتا دور تو ڈرا ہے تو دول ہی تیری دشمن ہے نفس تو ڈرا ہے تو نفس ہی تیرا دشمن ہے جی دنیا لائے گو اللہ کھیل کود تو دنیا ہی تیری دشمن ہے کیوں جی تین ہمیشہ دو لکھ لے جاتی پی ہے تو جنا تو چھڑانی پی ہے دشمن نہیں تو دوست ہے تیری جی دنیا کی گل کی تو پھر پھر بھی دشمن کی گل بندہ اپنے بچے دوستان کی گل کام کرتا ہے تو دشمن کی گل زیادہ کرتا ہے دیکھ دھد کی تعریف بچے کا گھٹ کر سکتا لیکن سپ کی گل کیوں اتو نقصان ہے یہ فطرت بندے کی جدو نقصان جی جا تھان کو کون سی بندہ وہ زیادہ ڈرتا ہے احتیاط کرتا ہے ہوں جتوں نقصان پہنچے اس دوستی سر سب کچھ کر لے تو بندہ پھر بچ سکتا نہیں بچ سکتا ہوں تا سا دشمن کہڑے شیطان نفس دنیا کافر ساری نفس آ یاری ہے کہ نہیں کافر نال دنیا نال شیطان نال اچھا چار دشمن ساری ہے یاری دین کی سمجھا دین دا دشمن نو سمجھا کہ دشمن نو دے بچے جو دشمن لگ تو پھر ختم ہو جائے ہوں اصا دشمن چڑھتے پیا کٹتے پیا ہیں دشمن نال لگنے پیا ہیں دشمن کی ہر چیز نال لگنے پیا بچہ ساڈا ہے تعلیم دشمن کی ہے بچہ ساڈا ہے قانون دشمن ہے بچہ ساڈا ہے تہذیب دشمن بھی ہے بندہ ساڈا ملک ساڈا ہے تے انتخاب جڑا سا بادشاہ چننا وہ طریقہ کہ ہوں یہ ویکو کہ دشمن کہڑی کہڑی چیز نہ دشمنا کرنا تمہوں دتا ہے جمہوریت جنوں آخر ہے ہوں میں تمہیں دشمن کی گل نہ سمجھا تمید نہ بنتا ہے ہوں تھی اپنا ویکو کہ دشمن کن مل شیر شکر ہو گئے ہو کہ نہیں انتخاب جنوب تھی پکار دو ووٹان ہر بندہ یہ سوال کرتا یار ووٹ کی شاید ہوں کئی آدم ووٹ امانت ہے کوئی آدم ووٹ خریدا ہے ایسے آخر لفظ کی ہے ووٹ نہ کی ہے ووٹ یہ کہڑی زبان کا لفظ ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے ہے تے کول آیا ہوں وہ دکھا ہوا بابا صحابہ بھی مشورہ کرتے ہیں صحابہ بھی لیبل آ گیا نا بچ کچھ لیبل دھوکھا بندہ لے کھانا ہے نا خانہ بھی سودا صحیح ہوگی جا پیک ہو بند ہوں اتو لیبل بل ہو بندے تو پڑھنا لیبل نہیں ویچ تو نہیں ویچ سکتا سودا ہے بند ہوں یہودی نے سارے لیبل بل سلام کے لایا تو سارا اپنا کوفر بند کیتا ہے وہ کی ویکو سارا رہے ہوں ووٹ کی تعریف ہے کہ ووٹ کافر دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا لڑتے پر الیکشن کے نہیں لڑتے کافر یار یہ تو گل ہے نا مشرق ووٹ بدماش زانی ڈاکو چور شرابی زانی خائن بدیانت لٹےرا یہ سارے دے لے سکتے کہ نہیں یہ ووٹ ہے یہ اپنی تعریفات ہے ہوں اس کوئی امتیاز نہیں کیوں طریقہ کا ہوں موٹی مثال میں تمہیں دے کے سمجھا بھی ایک نو ذبا کرنا واسطے کوئی شرائط نہیں کوئی آکام نہیں تھی آخو یار مومن ہے کہ نہیں مسلمان کلمہ پڑھیا ہے استنجا ہے غسل ہے تیرے کو تقبیر میں آج پوچھتے ہیں یار دعا سنا دے ہوں کرنا سور دبا چلانا قانون ہے سن دعا قانون پہ دیکھو دھوکھا دیکھو ہر جگہ دھوکھا ہر تھان ہر گل سے دھوکھا ہے ہوں سور دبا کرنے اتنے کچھ رائت ہے اسلام میں گائے سبا کرنی ہو تو پھر ہے شرط ہوں اتنے پوچھو یار تو مسلمان ہے کہڑے مسلک دیں پھر جی آئی سنی بابی کہڑے مسلک دیں یہ بھی پوچھو نا استنجا ہے بابا تیرے کو غسل کیتا ہے یہاں تکبیر تین آتی ہے زبا کران کا پتا ہے چار رنگا کٹنیا پہ نے تین پتا ہے ہیں شرائط آکام ہیں قصور واسطے اچھا ووٹ ہیں تے اسلام ہی چکے نہیں حکام کوئی نہیں ہر بندہ ووٹ دے سکتا ہے یہ واسطے کوئی شرائط انہیں رکھے کوئی ہومن تو دسو چور ڈکیا ڈاکو یہاں کا ووٹ ہے کہ نہیں مینو ایک بندہ تھاندار ایک ایم پی اے لڑا ایک بدماش کے واسطے ایک تھاندار نے تھاندار نے لوگوں کو کٹھا کیا آخیا جی گل یہ کہ ویکو تے M P M L A بدماشوں کی امداد کر دین اے کریے کی ابھی کدھر جائیے ہوں لوگ سارے وہ آخر گل صحیح ہے بھی اس بدماش کی امداد کی تھندار چنڈ ماری میں آخیا میں کہ ہے کہ دسو یہ ایم پی اے نے امداد کی ہے یا حکومت نے امداد کی ہے کہ وہ کس طرح میں کہ یہ دس چور دے ڈاکو زانی فاسق فاجر بائیمان دا ووٹ ووٹ تاری نے رکھا ہے یا ایم پی اے نے رکھا ہے پاکستان کی جی آئین ہے چور کا ووٹ انہیں ہے کہ نہیں راشی بنگی کا ڈاکو کا سب کا ووٹ ہے کہ نہیں اچھا یہ ایم پی اے بنایا آئین یا کیوں بنایا پاکستانی آئین یہ تو نہیں بنی ہوئی آئی نے پاکستان تہتر کی آئین برٹ لا کو فردا قانون ہوں دسو میں انہوں آخیا بھی دس ڈاکو کا ووٹ آئین نے رکھا ہوں بالا دستی آئی ہے یا اس ایم پی ہے ایم پی اے چڈے تو کی آئی گدار ہے وہ رہے چڈا تو یار گدار ہے جی کھلوا ہے تو پھر وفادار ہے تے آئین نے رکھا ہے ڈاکو کا ووٹ تو وہ آخ یار ڈاکو میں تیرا ووٹ نہیں لینا تو وہ تو آئندہ باغی ہو گیا تو ہوں امداد کی تھی بدماش تھی آئین نے آئین پاکستان نے حکومت نے تھوڑی تعلیم نے ان کی امداد کی ڈاکو نو کی ہے کہ قتل کر دیا ڈاکو کا رکھ دیتا ہے ووٹ ہوں ایک ووٹ نال ہار جیت ہوں ہوں کہ نہیں جو ہوں بدماش ایم پی آخے یار میں بدماش ڈاکو تے ووٹ نہیں لینا تاری امداد نہیں کرتا تو ووٹ دے سر چوران آ کے راشیا شرابیاں زالم ڈاکواں ووٹ تو ہے نہیں ہوں ایک آخ یار میں یہاں کو ووٹ نہیں لینا یہاں کی امداد نہیں کرتا ووٹ تو یہ ہے وہ دوجے پاس لگے جا سکتے حریف جا دا مد مقابلے بن سی تو پھر پھر صاف وہ کیوں آئے اس جمہوریت یار کیوں تو ہر جاتی ہوں ہزار چور ہے علاقے ہزار ڈاکو ہے ہزار زانی ہے ہزار ہے برے بندے کی زیادہ ہیں جی ہوں جمہوریت آ کے بندہ تمیز کرے یار میں تیرے تو ووٹ نہیں لینا تو ہزار ووٹ گئے کمینے چوکھ یا شریف کمینے ہوں جا ووٹے جائے وہ آخر کمینے کی میں امداد نہیں کرنی تو ووٹ ہی نہیں لینا تو بن سکتا ہوں کیوں رکھی گئی ہے کہ ڈاکو ڈاکو چننا چور چور چور چننا بدماشا بدماش چننا شرابیا شرابی چننا ایویں نا اس واسطے میں سارے ووٹ رکھے کہ نہ ہی نے ڈاکو نو کم بناو واسطے ڈاکو کا ووٹ رکھا گیا ڈاکو ایم پی اے تے کو بھی ووٹ لینا ہے ڈاکو تو بھی اچھا کدی پوچھا بھی یار وہ بھی لینا ہے ساڈے تو بھی لینا ہے کی وہ ہے تیرا ہوں ڈاکو تو ووٹ لے رہے ہیں کی ان کی امداد کرنی یا کیوں لے رہے ہیں پوچھا کدی تاکو تو ووٹ لے رہا ہے تو اندی امداد کرنی ہے اس ڈاکو نے کتنے ڈاکا مارنا ڈاک مارنا امدادی ہوں تو ووٹ لا رہا اسے کول بھی ووٹ لا رہا وہ تے جی آنا ہے تو لٹنا ہے تو پھر وہ آسی مار کے تم ووٹ دتا ہے ہوں ایم پی مجبور ہے انہوں سنا کہ نہیں سنا تو ہوں تھا جگا ووٹ بنا رہے ہیں یا کوئی اور بنا رہے طریقہ انتخاب بنا رہا تا جگا یا این پاکستان تا جگا توڑوا رہی ہے تو یہ آخر بھی کی ہے اسلامی جمہوریہ ووٹ اسلام کی آخر اسلامی جمہوریہ نو تو بلا منظالے نبی پاک صحابہ دیا جی کہ ووٹ ہوں ووٹ نہیں اٹھے ووٹ کی تو تعریف یہ ہے کہ کنجر بنگی شرابی ظالم ڈاکو چور لٹےرا راشی سارے دے لے سمجھ یہ ہے ووٹ کی تعریف اچھا جب اسلام کا حاکم چن سو تو پھر بھی یہ سارے ہو سن ہوں ووٹ اسلامی انتخاب الیکشن کافران فرق ہویا کہ نہ ہویا کہ یہ تھی آخو اسلامی انتخاب کہ اس طرح ہوں صحابہ کے نال منسوخ کیتا گیا نعوذ باللہ صحابہ جتنی کسی کا ایمان ہے ہوں صدیق سیار ایمان نو کھولو پوری دنیا دا ایمان پوری امت سارے دا ایمان ہلکا ہو جاتے وہ ایمان بھاری ہے اچھا جس کا ایمان بھاری ہے اس کا اقل عمل تکوا شریعت مشورہ ہر شہ بھاری ہے کہ نہیں جی ہوں تھی آدھو اسلامی تو کیا سدیق پاک اسلام دبا ہے اسلام ہاں جی اسلام جی ووٹ کنجر کا بھی ہے نوز بلا صاحب کا مشورہ بھی اسلامی جمہوریہ جو اسلامی الیکشن جو آخر بیٹھے ہو تو اسلام تو سارے آ جاتے ہوں الیکشن ایک منے صدیق پاک آ جائے ایک منے ڈاکو آ جائے گنتی ہو سی یا ان کی شخصیت نو ویکیا بھی ہوں دو ڈاکو ہو جاتے ہیں صدیق پاک کا مشورہ یہ اسلام ہے تو تھی کی ووٹ آ جی اسلام ہے چلو ہوں صحابہ صحابہ جنہیں تابی ویخیا صحابی وہ تابی کا مشورہ صحابی نہیں مل سکتا پھر امام کا مشورہ نہیں مل سکتا صحابی پھر گوسان کا مشورہ صاحب نہیں مل سکتا ہوں جا جمہوریہ الیکشن انتخاب یہ مشورہ ایک بئیمان تو بئیمان بندہ ہے اس کا مشورہ تو صحابی کا ایک ہو رہا ہے کیونکہ گنتی ہونی ہے دو صحابہ تو دو ڈاکو برابر تین ڈاکو ہو تو پھر صحابہ کی حکومت بنتی ہے ڈاکو نہیں یہ آخنا اسلامی انتخاب سے یہ واٹا کوفر کہڑا ہوں صحابی کی عقل علم تکوا شریعت مارفت طریقت ولایت امین ہونا صحابی جنہ کوئی نہیں ہو سکتا تو ہوں تھی آخو یار صحابی کا مشورہ اج کے بئیمان کا مشورہ برابر ہے یہ طریقہ وہی ہے صحابہ والا کہ کوئی ہے تمیز ہے فرق یہ ہوں دھوکھے میں بیٹھے ہو دھوکھا کیا کیتا ہے دشمن کے ایڈا جتھے ولی غوث کتب امام نہیں مل سکتا اوتھے کا ڈاکو صاحب ہی ملیا کھڑا ہے پینٹ سال تو تا یہ طریقہ چل رہا ہے یہ آخر پیو اسلامی انتخاب آخر سڈے ملا بھی آ گئے اصاب بھی یہ کنجر کے عالم کا مشورہ برابر ہے تو تھی اسے انتخاب پہ کھڑو تو غلط ہے ہاں جی گل غلط ہے تو پھر اصل نہ جائیے تو اسلام کس طرح ہو نظام مستفا کس طرح ہو اس مولوی بئیمان آکو بھی اتے نظام انتخاب لاوے گا نظام مستفا لاوے گا اتنے نظام مستفا ہے نہیں منتا پیا کہ نہیں جی اتنے نظام مستفا ہے اسمبلی اسمبلی والے کو پھر تو کیوں کرنا میں اسلام نظام مستفا معلوم ہے تو مان رہا اتنے ہوں جی نظام مستفا نہیں اسمبلی اسمبلی والے کول نظام قانون اسلام کا نہیں وہ کی بنے ایمان دسو مومن بنے یا کافر ہوں کافر پھر ووٹ جہاد کرنا ہوں بھائی مان ملا سارے دھوکھا پیا کر قرآن سارے تو سنا پیا قرآن پیا فرما ہے کلا یاستویل خدیس ادھر رب کی کلام ہے ادھر سید اور رسول کی زبان ہے فرمایا تو فرما دے کلا یاستویل خدیس فرما دے برابر نہیں آتے لاج سمیش برابر شریف تے کمینہ برابر امین برابر نی تے رحم دل برابر نہیں ہوتا چور تے ساتھ برابر نہیں آتا قرآن فرما برابر بلاؤ ولاؤ جا کا کسرت ہوں جمہوریات آدھے زیادہ بندے جتنے زیادہ بندے آ جے کی اکثریت قرآن فرمانا تو اکثریت ہوئے دی ہوں گنتی اکثریت خبیزاں زیادہ ہے حکومت کن کی بنتی ہے یہ طریقہ اسلامی ہے یا طریقہ کو فرد ہے جی پھر کافر کیوں لڑتے ہیں یہ طریقہ کیوں اپنا دینا تے ملک تو تمہیں چھٹی نہیں رکھ دیں تمہیں اسلامی انتخاب کی نہ کرنا وہ میرا سوال ہے تے یار تے ملک تمہیں جمعہ کی چھٹی رکھ دیں اچھا تو طریقہ اسلامی انتخاب جہاں بادشاہ چننا ہے یہ تمہیں کیوں کرنا سمجھ نہیں آتی جی طریقہ اسلامی ہوتا ظالموں تو پھر کافی تو رکھ دے وہ آپ کیوں کرتے ہوں دسو تسا انہوں کا طریقہ اپنا رہے ہو یا وہ تا طریقہ دو بھی گند ہے یا جی ہوں تانا سی اقبال تو اس ویخیا تعلیم قانون تعلیم یہ سارا نظام کافرانا ہے کہ ہوں مشورہ انتخاب کرا رہے ہیں عجیب ہے وہ پھر بولے نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے کی تہذیب نمی ہے پرانی ہوں تا قرآن پرانا ہے چودہ سو سال تو یا ہونا وہ کی کہہ رہا ہے نئی تہذیب کہ اندھے ہیں اندھے اٹھا کر پھینک دو باہر کیا تھا سارا پکا دو یا پھینک دو اچھا گندا انڈا پھینک دو گندا بندہ مشورہ دے دے جی، ظلم میں گندے بندے کا مشورہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں کی واضح الیکشن ممبری کونسل صدارت کی گندے انڈن تو تھی لڑتے پہ تو نالے آ دو قومی فریدا مانا تے وہ بئی مانا اقبال دیا تو گندا انڈا یہ چوک کے باہر سو کی الیکشن ممبری کونسل صدارت واضح الفاظ انہوں تھی آ دو مفکر پاکستان مفکر پاکستان آتے گندے بندے دا مشورہ نہیں گندے انڈے دا سالا نہیں پکتا یہ کرو چک دے تو تھی پکڑتے ہیں لڑتے پہ ہیں یا باہر چکی لڑتے پہ ہیں گندے انڈے کا سالن پکتا پیا ہوں کی آ جیڈا آ جائے گندے انڈے کی باجی پکا دے تو ایمان والا کو صحیح پک جاتی اس انتخاب کوئی عالم آ جائے تو اس انتخاب کو اچھا بنا لے سی جن کے چور واشی جنندے شرابی راشی نیچری ہر قسم ہر قسم کا بندہ ہے تے عالم آ کے پاک کرتے ہوں پیشاب برتن تے عالم نو جو آ کے پیشاب پاک کر دو پاک کرتے اس کافرانہ نظام انتخاب نو عالم کی میں پاک کر دیتی دس جنو رسول نے پاک کیتا انہوں عالم پاک کر دیتا ہے اچھا ہے رسول پاک بڑا ہے یہ نظام انتخاب ووٹان کا بھی جنو کافر نو ہی حکومت لب جاتی ہے ہوں مول بھی سارے ڈنڈی مارتے ہیں جی حضرت اوتے نہ جائیے تو اسلام کون لے جی؟ ہوں میں انہوں کو سوال کرنا ہاں، بھی اے دس تو اتنے اسلام کون لیا اسلام لینا دے طریقہ اپنے سنگے اسلام لیا ہوں جہے اسمبلی پہنچے وہ ووٹان پہنچے وہ اسلام نہیں لایا انہیں کوئی کوئی ندام کھانا کوئی ہے اسلام کا نہیں جی اگے اسلام ہوتا تو تیو کہ میں اسلام لیا سا ایمان والا کو مان رہا کہ اتنے اسلام جی اسلام نہیں اس اسمبلی نو اسلامی کہنا اس جڑے ووٹے نال پہنچے بیٹھے انہوں پھر مسلمان کہنا یار پن نہیں دو دے یا کرنگ ہو ہو جا یا یا سراسر موم سنگ جا طریقے تو مسلمان دے کافر کا طریقہ مل نہیں سکتا ہوں جانور وہ بھی کھانے جانور ہاں۔ اچھا سارے جانور اسی کھا سکتے ہیں یہ تمیز کرنی ہے کہ نہیں بکرا کھانا ہے گرن کھانا ہے مجھ کھانی ہے گائے کھانی ہے بھیڑ کھانی ہے تو سور ہی کھا جا کافر کا طریقہ تو سور تو بدھ یار یہ کوئی تمیز نہیں دسو کدی آخر کیا چور ووٹ نہ دے آخیا گیا ہوں کی تیرے کو شناختی کارڈ نہیں ووٹ نہ دے ہوں شناختی کارڈ نا تیار کیتا ہے حکومت نے الیکشن کا طریقہ کن تیار کیتا ہے یہودی کا حکومت نے بیلٹ پیپر کن تیار کیتا ہے حکومت نے یہودیا نے طریقہ یہودیا نے تے کو بعد چاہتے کہ علامہ اقبال جو فرما رہے ہیں جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست تیری حلیف ہے عرب سیاست فرنگ ہوں یہ اسلام کے حلیف ہے تو حلیف کی بھی اسلام لائے طریقہ ہوئے کافر کا تے آوے اسلام کرو جبا رام رام کر کے تے ہو جاوے حلال یار حقیق طریقہ ہے تقدیر پرسیں حلال اس کی رام رام نال حلال ہو جاتا طریقہ ہوا کافنا دے آوے اسلام یار عجیب گل ہے ساری تو کوئی سمجھ نہیں پی آتی گل تھی آ جائے آ جائے ہوں جس طریقے نال وہ اسمبلی پہنچن دوجے مارکا وہ یہاں آخد مذہبی پارٹی کی آخد مقابلے کی ہو گئے غیر مذہب یا مذہبی غیر مذہب غیر مذہبی نال صحابہ مشورہ کیتا ہے تے پھر یہ آخر صحابہ نے ووٹ لے رہے سن کہ بےمانی ہے قرآن حدیث دین قوم سب نال دھوکھا ایڈا فراڈ ہے کہ کیا صحابہ کا طریقہ اس طرح سی ہوں جی عبادت عبداللہ بن بھائی منافع وہ بھی عبادت کرتا کرتا سی کیا صحابہ نے منافقان مشرے شامل کیتا ہے تو تو آتا ہے صحابہ کا طریقہ ووٹ میں سمجھنا بےمان کو پوچھتا کہ ایڈی اسلام نال بغاوت کہ اسلام کوفر دا طریقہ ایک چا کیتا ہی کہڑے اصول نال ایک کیتا ہی ہوں صحابہ عبادت کی تھی تھی عبادت کر دو کیا تاری عبادت صحابہ کی عبادت رل سکتی ہے تاری کی کسی امام دی کسی تابی دی کسی غوث دی غوث پاک دی سب کٹھے کرو تھی صحابی دی عبادت نال نہیں مل سکتی جی صحابی دا طریقہ انتخاب نال کافر دا منافر دا فاسکا نہ کھے مل گیا کہ دا بول میں یہ ظلم ہے یا انصاف ہے صحابہ نال بغاوت ہے یا صحابہ کا طریقہ اپنا چی بغاوت جی کوئی بندہ مثال دے کہ یار صحابہ چار لتان والا جانور کھانے ہیں سمجھ نہیں آ چار لتان والا جانور کھانے ہوں چار لتان والا سور بھی ہے ہوں چار لتان تھی کر لو آخو لگتے بھی چار لتان تو مراد کی بنتی وہ ہرن کھانے لتان چار سن نہ کی سی ہرن اتے لتان چار نہ کی ہے تو مثال کہ دیتی جا رہی ہے وہ تو دبا کر کے کھانے ہوئی جب جبکہ تیرے ولی نہیں مل سکتے صحابی کے طریقے نال مل سکتا ہے تو ہوں کون ملے سن نیچری شرابی جانی فاسق حاضر راشی جس راشی تو لانا چاہیے وہ ووٹ دینا پہ کہ نہیں صحابہ کا دور ہے جو راشی نے موڑ دیتا ہے شرابی نے ہوں اس طریقے نو کہنا کہ صحابی کا طریقہ ہے یار کیڈا کوفر ہے کیڈا ظلم عظیم ہے کہ صحابہ نال مثال دے دیں جسے غوث کتب امام بنی مجدد کسے بھی نہیں مل سکتی تے جمہوریت الیکشن ووٹا کافران نے سارے یہ چال چلی ہے کہ سڈے صحابہ ورگا مشورہ آج پودریا کا برابر رکھنا اللہ فرمان کا برابر نہیں یہ ووٹا والے آدم برابر ہے طریقہ کے کی ہے اسلامی اسلامی جمہوریہ ایک کہ دور میں ہوں اسلام دے انتخاب ہے گائے ذبح کرنی ہے فرق تمہیں دستا کہ کوفر دے اسلام دے طریقے تو فرق ہے ایک نہیں ہو سکتا نہ زبا دا طریقہ ہو سکتا نہ نکاح دا طریقہ ایک ہو سکتے نہ استنجے دا طریقہ ایک ہو سکتے نہ وزو دا طریقہ نہ غسل دا طریقہ کوئی طریقہ تیرا غسل تو وہی کر دے غسل تو بھی تو ہوں آخر آ رہے غسل مسلمان ہی کرتے ہیں وہ بھی لہٰذا سارا غسل تو انہوں کا غسل برابر ہے کیا تیرا طریقہ تو انہوں کا طریقہ غسل برابر ہے اچھا تیرے نال نہیں مل سکتا تو سابی نال اپنے کھڑا کیڈا گول میں ایک انتخاب کا دوکھا میں تمہیں کہہ رہا کہ دشمن شیطان نے اپنے کافرے نو بھائی کر کر کے ان شیاتی لا یوں لا ہو کہ بے شک شیطان اپنے دی وہی کرتا یہ شیطان تسا جمہوریت پیا یہ کسرت رب نے ختم کیتا ہے شروع تو ہوں میں آدم علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا ہے دشمن دی گل سمجھیں گے ہوں ووٹن کی گل بھی گے ایک آدم کی داستان تو سارے فیصلے ہو چکے ہیں یہ دسو فرشتے زیادہ یا آدم آدم ایک سی فرشتے زیادہ شیطان شیطان کی ضروریت ہے اولاد ہے شیطان ہوں فرشتے کی تعداد سب تو زیادہ ہے سب تو زیادہ ہے جدو خلیفے کا انتخاب ہوا ہے رب نے کیتا ہے یا فرشتے نے فرشتہ پا کے فرشتہ معصوم ہے لیکن خلیفے انتخاب مشورہ نہیں دے سکتے نہیں ہے خلیفہ ادھر خلیفہ بھی نبی کامل ادھر انتخاب کرنے والی ذات بھی کامل کوئی ناقص کوئی پلیت نہیں آیا بلکہ معصوم تو پاک نہیں آیا فرشتہ معصوم ہے تو پاک ہے معصوم دے پاک تیری خلافت مداخلت نہیں کر سکتا جی کسرت آویں دس فرشتے سجدہ کیتا یا آدم نے کیتا تیری جمہوریت کتنے گئی تیری اکثریت کتنے گئی خلیفہ بنا تیری اکثریت کتنے گئی اتنے بندے کو گنا جانا ہے جمہوریت وہ حکومت ہے کہ بندو کو گنا جاتا ہے توڑا نہیں کرتے تیری کسرت جمہوریت کتنے گئی پھر یہ دسو نبی رسول زیادہ ہے یا امتی زیادہ ہے تین سو تیرہ رسول ایک لاکھ چوی ہزار نبی کمو گئی دس سو نبی چوکھن یا رسول نبی چوکھن ہوں نبی رسول نے پیچھے چلن یا رسول چلنا چاہیے دے کہ رسول نبیا کے پیچھے چلتے ہو تو تین سو تیرہ کتنے گئی تیری جمہوریت اتنے کھڑوتی ہے پلے بھی سبھی اتنے نہیں جانی اگے پھر چل پھر تمام رسول نبی شریعت منسوخ تیرے رسول بھی ناسخ کتاب بھی ناسخ رسالت ہوں تمام رسول نبی اللہ فرماندہ ہے کہ اگر میرے نبی وعدہ کا میرا محبوب آ جائے یہ ایمان ہی لیا ہے مدد بھی ہوں سارے نبی رسول ایک رسول سے پابند ہو گئے کہ نہیں تیری جمہوریت کرتی ہے کسرت گنتی اتنے ایک رسول دے سارے رسول پھر پابند ہوئے پھر صحابی دسو صحابی زیادہ ہے یا عمر باقی چوکی ہے اج ووٹ ہو جان صاحب ساڈے تے سڈے ووٹ ہو جان ادھر صاحب ایک لاکھ چویے تو تھی کھنے ہو تے ووٹ ہو جان ہوں تھی صاحب کے حکومت کر سو یا وہ کرتے ایک لاکھ چوی ہزار صحابی ایک لاکھ چوی ہزار ڈاکو آ جائے تو کی اسی برابر ایک ڈاکو ود جائے تو پھر حکومت کے لیے برسی صحابہ دے یہ اسلامی جمہوریہ ہے دیکھو تو صحیح ظالم ملا نے کوئی فرق نہیں کیتا فرقان ہوں قرآن نے فرق کیتا اس بئیمان نے فرق مٹائے وہ فرد اسلام کے فاصلے فرق مٹا دیتا ہوں اگے چلو کہ دسو یزید نال بندے زیادہ سن یا حسین نال پھر حق کے کام نے جمہوری صاحب کا دیکھو تو حق جدید گنتی ادھر دسو یزید حسین تو پھر باقی نو بلا ہو گیا وہ تیری جمہوریہ تھے تو حسین نے تو بغاوت کی تیری یزید نہ تو تو کیوں پھر حسین کے پیچھے پھرتا ہے برائے حسین الیکشن حسین نال بہتر بہتر تو ادھروں تو ادھروں حق تو حسین نے مانتا ہے ادھروں گنتا ہے ہوں تے کو امام چار ہیں چار امام تھی مکل کنے ہو ہوں سوا رب آخر پانچ رب کافر پانچ چھ رب لال بن کافر تو تھی کی ہو سوا امام تے ہوں تے تے پیچھے چلتے پے یا تھی انہوں کے پیچھے چلتے پے اتنے جمہوریت کسرت کتنے گئی پھر یہ تے کو بری پیر ریادر یا مرید مرید پیران کے پیچھوں پہ ہو یا پیر مریدان کے پیچھوں پہ چل ایمان ہوں ووٹ کراؤ ادھر آ جان دس ادھر انپڑھ آ جان بھی حکومت آلما میں کنا بھی بنتی یہ طریقہ اسلامیہ یا کافی ہوں عالم زیادہ یا ان پڑھ تھی یہی اپنے ان پڑھ پھر آلما آخو کوئی نہ تو مسئلہ پوچھو نکاح تلاک سارے یہاں نے پیچھو چلنا ہے جمہوریت ہے تھی حق ماری کھڑا کھڑا کمینے تے شریف عزت بھی بول لو کمینے چوکھے یا شریف شریفان آخو یہاں کا پیچھے چلو جمہوریت ہے یار گنتی ہے آخر اتنے گنتی نہیں ہو سکتی اٹھے ہوئی کھڑی اتنے نہیں کرتے پھر یہ دسو کافر زیادہ یا مومن حکومت اس واسطے کافر گنتی کھڑے ہو ہوں جب گنتی دے آ گئے پانچ سور سے دو بکرے ہوں جی کر دو گنتی تو کن ایک بندہ آ گیا وہ یار گنتی کر لیں گے جہے ود گئے وہ کھا لے ہوں سور پانچ بکرے دو ہیں پھر تو گنتی کیا کرتا ہے یہ مطلب سور خان کا ارادہ ہے کہ نہیں بے شک یہاں کی گنتی ہو سکتی ہے کمینہ دی ہوں یہ ہے جمہوریت جی میں تمہیں دس رہا ہاں۔ ایک پاس کی ہے ایک پاس اتوں کسرت ختم ہوئی ہے فرشتے زیادہ سن رب نے خلیفہ ایک نو بنایا سارے کرو سیکھا ہی اتوں ہوں پھر لکھتا شیطان اسلام دے انتخاب دے خلافت کون نکتا شیطان کون نکتا ہوں انتخابی اس واسطے اقبال تمہیں قرآن کی روح نال بیٹھا کہ اقبال آتے جمہور کے دلیس یہ جڑے عوامی نمائندے نے یہ دلیس ہیں اتوں خدا دے انتخاب کو انکار کہیں کیا شیطان ابلیس تے اسلام دے انتخاب بھی کیتا جمہوری شیطان نے انکار کیتا کہ نہیں کیتا کسرت اس سے ختم ہوئی کہ نہیں جی کسرت ہے تو فرشتے تے کو زیادہ ہیں ہوں بھی زیادہ ہیں رب نے انہوں نے کیوں نہیں چنیا انہوں کیوں نہیں چنن دیتا جی ہیں نہیں پاس خلافت اتنی ہیں پھر نبوت رسالت بھیجی گئی ہے کو طریقہ کیا ہے کہ رسول نے آ کے اپنا خلیفہ جو رسول رب نے بھیجا ہے رسول نے اپنا خلیفہ بھیجا سدیخ پاک چخاب ہے رسول انتخاب ہے دسو صدیق کسی چنیا ہوئے ہوں اگے پھر خلیفے نے انتخاب کیا عمر فاروق کا ایک ایک سو تین چار کتاب ہے سو صحیفہ چار کتاب ہے ایک پاسوں ایک سو تین آسمانی کتاباں نبی رسول رکھ لو ایک پاسوں قرآن رکھ لو مقابلے بھائی انہوں چلائیے تورات انجیل چلائیے یا قرآن یہ ووٹ ہو سکتا ہے ووٹ تو پینٹ سال کو ہو رہے ہیں کہ ایک پاس برٹش ہے کافر کا قانون ہے ایک پاس قرآن ہے ووٹ ہو رہے ہیں کہڑا چلائیے تو برابر ہو ہوں گندگی فل فل نال فل ادھر علی ہے ادھر سمانے گنی ہے ادھر چوڑ والی چوی رکنی کمیٹی ہے سارے بھی انتخاب کر رہے ہیں چھ رکنی کمیٹی فل نہ فل گندگی کرو او جی ووٹ کرائیے کہڑا سنگو فل سنگو یا گندگی جدو یہ ووٹ کرا نے پھر گندگی دے پھول نو تو برابر منی بیٹھے ہو نا اللہ فرما ہے کافر آدم کافر ہو جاؤ سارے برابر ہو جاؤ ہوں اتنے جمہوریت نے بت خدا نو ایک کر دیتا قرآن دے کوفر دی کتاب نو ایک کر دیتا رسول دے نبی امتی برابر ہو گئے یہ بھی انتخاب کر دیں وہ بھی سارا اسلام کے جمہوریت کا ماننا اسلام کے برابر ماننا اور ترجیح دینا کیونکہ کا طریقہ اسلام کا اسلام کا طریقہ ہے کہ کون چن متقی پرہیزدار خائن نہ ہوں راشی نہ ظالم نہ ہو سبق پھر کر امانت کا دیانت کا شرافت کا صداقت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا اقبال کی پیاد ہے سبق پر شرافت امانت دیانت کیا دے ووٹ کرا ووٹے نال امامت کبرا خلیفہ چون یا شرافت دیانت صداقت وے ہوں تا سا شرافا صداقت امانت ویخیا گئے اس تعلیم نے بچہ بٹھایا ہوں تے کو اس تعلیم سکول نے چار گروہ تیار کیتے چار شعبے فوج تھی پڑھی لکھی ہے عام پر پڑھی پولیس پڑھی لکھی ہے عام پر وکیل پڑھے لکھے نہیں آن پڑھ جمہوری شیطان پڑھے لکھے نہیں آن پا میٹرک شرط میٹرک نماز شرط کا نہیں میٹرک شناختی کارڈ شناختی کارڈ کا نہیں تیری جمہوریت ہوں شناختی کارڈ اسلام جتنی یہ طریقہ انتخاب اسلامی ہے اسلامیہ شرائط انگریز ہے شرط شرارتی کار کے نہیں یہ کہیں بڑا ہے نہیں نہیں سلام تو یہ تو شروع تو آؤں گا پہ نا دیکھو ظلم کہ شناختی کارڈ نہیں تو ووٹ جی نماز نہیں تو پھر ووٹ دے سکتا بلا تک سلا تباہ تم سکارا تے اسلام دیا تھجیاں وہ کس طریقے نال جائے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے کی حالت دو نماز کے قریب اچھا نشے کی حالت نماز کے قریب نہیں جا سکتا تے نشائی صدیق کی تھان دے آ سکتا خلیفہ بن سکتا نشائی کا مشورہ ہو سکتا ہے ہوں اس جمہوریت اسلامی جمہوریت میں ٹھار رہا ہے ادھر جائے کہ نہیں جائے آخر بیٹھے ہو کہ اسلامی جمہوریہ ہے کہ شیطانی جمہوریہ ملا آخر بیٹھا ہے اسلامی جمہوریہ تے اقبال آخر جمہور کے دلیل سن بابے سیاست یقین ہے شیطان عوام دے چوئے ہوئے نمائندے انہیں سانو کرامت دیتی جی عوامی حکومت ہے ان عوامی حکومت کا میں تمہیں کھول کھول کے دلہ دوں کہ سارا طریقہ وہ اختیار کرتا ہے اس طرح ووٹ مارنا ہے اس طرح بیلٹ پیپر ہے اس طرح ووٹ لانا ہے یہ الیکشن کمیشن سارے شرائط وہ مقرر کرتا ہے عوام آ کے صرف لوہر مار دین طریقہ سارا وہ بنا رہی ہے حکومت عوام لوگ مرا رہا ہے یہ حکومت عوامی ہے یا حکومت حکومتی ہے دسو دسو آپ طریقہ ہے ہی بنا رہے ہیں میں بلا دو آ بابا ایک دو تین انگوٹھا مار دے جی میں اسٹام ایک لکھا جا رہا ہے اردو نویز اسٹام لکھتا ہے آتا ہے آپ ہی انگوٹھا مار دو نکاح طلاق دیتی بیٹھا کی کر ہوں طلاق ساری لکھی بیٹھا ہے نا تو وہ کتا مارتا ہے انگوٹھا لکھی کون بیٹھا ہے ہوں انہیں سارا طریقہ لکھ کے تیار کر کے الیکشن کا بنایا کہ حکومت مہر ماری ہے حکومت حکومت جمہوری حکومت عوامی حکومت وہ ظالم طریقہ عوام بنا گیا پھر ہے عوامی حکومت طریقہ عوام خود بنا گیا ہوں عوام نے چن لیا ہو گئے عوامی نمائندے ان اتارتا کون ہے عوام اتار دیا یا حکومت اتار دیا پانچ سال کے بعد اتر جانا یہ صحابہ کا انتخاب ہے پانچ سال عوام کی رہن دینی پھر اتار دینا طریقہ کہ اسلامی جمہوریہ نال بند ہے ہوں اتار دی کی فوج ڈنڈا خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس اور ظالمہ انہیں بھی بات شہی وہ اپنا انہیں جمہوری لباس بڑا دیتا ہے تو آڈے بولے ایک منہ لے لے ہوں جب ووٹ تیار ہو جاتے ہیں تو گنتی کون کرتی ہے فوج گنتی فوج حکومت ہماری بھائی گنتی پھر عوام کرے گنتی فوج کیوں کر پھر جی حکومت ختم ہو گئی ہے نمی حکومت ہو گئی ہوں یہ دسو حکومت فوج دے ہاتھ یا جمہوری نمائندے دے ہاتھ دسو جدو نواز کہنا ہاں میں بھاری میں نہیں جہیز نال آیا بیٹھا انہوں اتاریا کہے جنرل نے اگر نمائندہ حکومت ہوتی عوامی جمہوری تے اتار دینوں جنرل نازو ایویں کائیں اتارا ہے نواب نو اچھا حکومت حکومت یہ اتاری ہو کھڑا ہے وہ خود شاہی اصل ڈنڈا ہے اصل فوج ہے یہ ڈنڈے نال سارا نظام چلایا گیا تراوا دیتی گیا تر مار وہ مثال ایک میں سنا دینا کہ ایک فراڈی اس رچ اپنا پالیا تیار کیتا تربیت کی ایک رچ بھی باندر دی باندر جی جی سکھا کے اس جناب لے گیا برقا پوا کے دکان کے اوپر دکاندار آخیا میری بڈی بیٹھیے دکاندار سارے دکان بند کر کے بیٹھے وہ بیٹھا مجبور دکان نہیں بند کر سکتا مویا سب گل پہ دکاندار سارے ہم کی بندہ ایک آیا یہ اپنی بوٹی بٹھا کے گیا خان کپڑے میں لے گیا اس آخر میں بٹھا کے آ گا واپس نہیں بڑھی سے بیٹھی ہے یہ کو میں پوچھتا بھی تا گھر کتنے گھر والا کہڑا میں جیڑا سوال کرتا یہ آتا جی جی جی میں پریشان ہاں بھی ہوں جی وہ جی سان یس سکھائی جا رہی ہے نو والی گل جو نظام انگریز نے دینا ہے اس کو تو طے کرنا ہے یس ہوں جناب انہیں آخیا بھی اتار برقا پاگل ہے کی برقا کے باندر بیٹھا انہیں آخیا بھی یہ ہوا پاکستانی قوم کی طرح یہ باندر ہے انہیں آخیا بھی یہ کرو کلا کتے منگا لو اج کل بڑے پیر رچ لڑا فرا پیر کی جوڑی منگا لو پیر پیر پیر کی کی جوڑی جوڑی جوڑی جوڑی جوڑی منگا لو اگے ہوں استاوا دے دے مسلا لوٹا نے کتے آ گئی ویچ دو دیتا بھی اس فران پیڑ دکھا پتلا ان کا کن فرے تو اگو منہ فرے تو آخر جی کتا جو کچھ کرے وہ آخر جی باندھا باندر تو جی سیکھی ہوئی یہی مثال ساری قوم کی ہے کہ پرچی جی ہو ہے ووٹ تو پکا ہے وہ ووٹ دے ایک دفعہ دے اسمبلی جان دے پھر تیری مال بچے تیری جان بچے تیری عزت بچے پھر من آیا ایک دفعہ پرچی بڑا پھر ویخ پچھلی دفعہ مینو ہرایا سی تو یاد ہے پھر ویخ میں کرتا کی ہاں زہری واقعی رائے کی آزادی اور رائے کی آزادی کی ہے ہوں دسو تسان ووٹ نہ دو مگر پولیس تحصیلدار پٹواری تے مگر فوج مگر دیوالے جج تھی جانا ہے مقدمے سارا تھی آنا جانا ہے اچھا تھی ووٹ نہیں دیتا ہوں برکری شروع ہو گئی آخر برکری ہے ووٹ منگ رہا ہے آزادی وہ جنوں مرضی آئے دے منگتا کیوں منگ کے پھر آتا آدھا منگدن تے کو ووٹ کے نہیں اچھا، ہیں منگدن تو پھر تھی آزاد ہو عجیب آزادی ہے تاری بھی قربان جا تو تھی اس آزادی اج تک نہیں سمجھا پینٹ سال ہو ہوں صحابہ نے جا کے کسی کو آخیا کہ میں مشورہ دے الیکشن کی ہے صحابہ گل ایک بھی نہیں ملتی سور جبا ہوا لاتا ہے یہ آخے جی چوڑا کی ہے ہرن سر کی ہے پاوے کی ہے چمڑا کی ہے ہرن ہویا سور دبا پیا ہے تینوں کہتے پہ کی ہے ہرن ہوں ویختا ہی بیٹھا ہے سور کا سارا سارا جسم سور کا ہے بیٹھا ہے کہ سور ہرن کن فرق تو تیرے سامنے سور دبا ہوا پیا تین آخر آخ آران تخلا آ یار حرام تین آخری جانا ہے ووٹ پیو منگے را منگے بڑھی منگے سورا منگے خالا منگے پھوپھی منگے کن منگا جی برکری ہو رہی ہے ووٹ منگ رہا کی ہے صحابہ کا طریقہ لانتی صحابہ جا کے کسی کو کیا ہے کہ تم من ووٹ دے مشورہ دے آخ طریقہ کہنا ہے صحابہ کا پاگل بنا نہ پھر انہوں کی جمہوریت کا کسا اس لانتی جمہوریت کا اسلام کا تو ایک نام دور کا واسطہ نہیں لیکن جمہوریت جو دعوی کرتے ہیں اس اس بڑھو اس کی ہلاکت دیکھو تھی دو امیدوار اسی چار ووٹر گل میری تھی دو امیدوار اسی چار ہوں میں تمہیں ووٹ نہیں دینا یہ تین دن تھی اکثریت جیت گئے ہوں میں اپنا نمائندہ مننا ووٹ نہیں دیتا اپنا نمائندہ تو تسلیم کرنا ہے فیصلہ ہی منگنا مننا کہ نہیں مننا تھی مانو اپنا شہری اپنا ووٹر تھی مینو نہیں ماننا میں اپنا نمائندہ منی بیٹھا ہاں، تسو مانو اپنا ریا نہیں کیوں کہ سانو ووٹ نہیں انتقام دیکھو سن ووٹ ہی ہوں قتل کرتے ہیں یہ تین جڑے بیٹھے میرا میں جانا ہاں۔ وہ آدھے نہیں نہیں جی میں تیرے نال ہونا میں تو میرے ووٹر ہوں الیکشن ووٹر کا طریقہ قاتل نال کیا کیا کرتا کرتا ہے ہے ہے کی کا کہ مسلمان پہ ایک نو ہرا رہا ایک نو جتا رہا جو ہر گیا اس کا پچھو کی کرنا ہے دو باجے گالا منتے اخیر کر دیں خوش ہو رہا ہے نام راتا پھر دس کافر نو ہر ہی کھڑا ہے یا اپنے مسلمان نو کنو ہرے ہی کھانا امریکہ نو ہر ہی کھانا کنو ہر ہی کھڑا جی مقابلہ کون سی نام دا مسلمان ہے انہوں ہرا دیتا جی میں ہوں ہرا من کے بعد جا ہر گیا ووٹ نہیں لگے وہ حکومت نہیں آیا ہوں پانچ سال جڑا ان کا حشر کرے سی نمائندہ جڑا منتخب ہو گیا ہے سیاسی انتقام لے لے لے کے وہ کٹھا پا سکتا وہ ہوں کیوں ہر وقت ایک تسلا لڑائی کیوں ہے کہ جب وہ ہار گیا وہ انہوں اپنا نمائندہ تسلیم کی بیٹھا ہے ہر گیا ہے تو نمائندہ تسلیم اپنا حاکم تسلیم کی بیٹھا ہے وہ ہوں اپنا ریا نہیں گیا ہار دے گیا جمہوریت آزادی ہار جیت یہ تب انتقام کیوں لے رہے ہوں تعلیم کا نقش ہے سارا یہ سارا تعلیم کا نتیجہ ہے یہ سارا کو تیار تعلیم یافتہ لوگوں نے کیتا ہے نا کہ ان پڑھا نے کیتا ہے ہوں تاری فوج پڑھی لکھی اندرونی بیرونی معاملے فیل بیرونی امریکہ سارے انڈیا بھی مت ماری جانا ہے ادھا ملک کھو لیا ہے تاری فوج فیل ہے یا کامیاب ہے دفاع ہے پڑھے لکھے تاری پولیس عزت جان مال کا تحفظ کرنا یہ فیل ہو کے جاندن یا کامیاب پہلے ووٹ دیں دے ہو تو پھر کی اے لانتی لانتی کوئی آیا نہیں لانتی چنیا دتا ہے جی وہ ہوں کامیاب ہوتا تو وہی رہتا ہوں کی سارے نال ڈرامہ کھیلنا اچھا جی بندہ نواں رکھ لو اعتراف ہو گیا کہ یہ بےمان ہے یہ اتارو تو بندہ نو لے ہوں ایمان والا کو ہر تھان تمہیں پرانا بندہ چاہیے ڈرائیور پرانا ہو یا نو تاجر نو ہو یا پرانا ہو جٹ نو ہو یا پرانا ہو ہنر مند پرانا ہو یا نو ہو جنا وا ہنر پرانا اسی کسی نے یقین کر دو بھی تجربے کار ہے جمہوریت ہے کہ بندہ نواں لیا ڈیڑھ سو ہاں۔ ہوتا کہ نہیں ہوں جا ڈیڑھ سو کچا ہوتا ہے دو سو لگ جاتا ہے تین اتارو تو پھر دوجے لایا ہوتا ہے ہوں بندہ نواں نہیں بندہ ہو گیا مومن ایماندار امانت دار شریف متا کی پرہیزدار انصاف دن والا یہ بندہ چاہیے یا نواں بندہ چاہیے نواں ہو تو کمی نو ہو تو نو پھر کی کر ہوں مطالبہ کرنا سی نواں نہیں شریف ہوں مطالبہ تا کی ہوتا ہے حکومت کی کسی جی بندہ نواں چھوڑ ہوں بندہ نواں چھوڑ ڈرامہ ویکو کوفر دھوکھا جہاں میں تمہیں بیان پیا کرنا شیتان کا یہ تو آگاہ کرنا یہ رب کی سننا پہ دھوکھے تو آگاہ نہیں کرتا تو کوئی تاری تکریم نہیں کوئی دین نہیں کوئی مذہب نہیں کوئی دار ہوں آسان بھی آخر ہاں بھی بندہ ہوا نہیں سٹ پنجاٹ سال کو امام چن رہی ہے کوئی بندہ صحیح آیا اچھا عوام دی چون فیل ہے جی ان دی چون صحیح ہو جائے تو بار بار چنان کا فائدہ ہوں خرباں روپئے دے ہر ہر دو سال تین سال پانچ سال بعد خرباں روپئے دے تھی الیکشن دے خرچ کر دو تو بندہ وہی آ جانا ڈیڑھ سو پچر والا ٹائر پھر آ جا وہی ٹائر چار ٹائر پچر والے جہاں چنو چون لو لامنے وہی نہیں جہے حکومت کو فیل کر رہے ہیں آمد وہی ہے نا وہ بار بار کیوں پہ آؤں یہ گیم یورپ کی دیکھو انتخاب جمہوری شیطانی ووٹان دیکھو تھی خوش ہو پیا بندہ بدل دیتا ہے تو بندہ کہڑا بدل دیتا ہے سو بچا رہا کہ نواں ہے جہاں وہ ود کمی نہ اسی پھر وہ آ جائے کیوں چون جو کمی نہیں ایک بات ہوں اسلام آتے مشورے والے بدل اس دے شیر ہے ساتا میرا کہ پاکستان ہوئے تو بھاوے مدینہ ہوئے ووٹر شریف ہومن امیدوار بھاوے کمینہ ہوئے ہو بےمان پاکستان بھاوے مدینہ ہوگا چن والے شریف ہومن اب کوئی کمینہ ہوئے کوئی گل جب تو چن والے شریف ہو کمینہ کیوں چل سکتا کیا بات کیا بات ہے ہوں کافر آتا والا وہی عوام ہوئی کھڑی خری جی گلت کھڑی ہے ہو کیوں عوام چون غلط جی چن بدل گئے تو جمہوریت گئی ہوں چون والے بنگی شرابی زانی بےمان لٹے جاہل انپڑھ خائن سارے چون والے یہی رو عوام رہے بدل لو ایم پی اے بدل لو ایم پی او کیوں بدلو ہوں دیکھو ایک بندہ دس بگیار بن کے بیٹھا ہے دس بگیار کلوتن تے کو بکران دس ہوں بگیار والا یار تھی جی بگیار چون لو تو اجازت ہے کیوں کہ رائے تا حق ہے بکری کھوانی چن کے تھی بگیار کھواؤ ای بگیار نہیں چڑھتا ہوں بگیار جیڑا بھی اس بکری کے چکری ہوں بگیار تے سر کے مسلط بیٹھے کہڑے مشینری برطانیہ کی پٹواری تحصیلدار پولیس جج وکیل فوج یہ مشینری ہے باڈی بدلتی ہے پورے وہی نے تھوڑی شاید اجازت ہے باڈی بدلو گرزے میرے ہوں ایم پی اے پانچ سال کے بعد اترے لیکن تھاندار تو بیٹھا ہے جہاں تمہیں لٹنا ہے جہاں تمہیں وہ تو بیٹھا ہے ہوں تھی ایم پی اے چننا ہے آ بھی بگیار بن چھٹ ت سال نواز آ تن چی بگیانا پانچ سال پیتے والے بننا چڈو تھی ہوں چنتے پیو بگیار کہ او یار اس بگیارا بنن چھٹا لے لیکن بگیار تو نہیں پہ جانتے تو بیٹھن کہ نہیں ایم پی اے تو اتر جانا ہے پانچ سال کے بعد یہ تو پچی سال بیٹھن تی سال بیٹھن انہیں کی مستقل حکومت کیوں سارا دار و مدار پہ چلتے اس حکومت انہوں نہیں بدلنا انہوں عوام نہیں چننا ہوں فوج پارٹی فیل جمہوری بھی فیل پولیس بھی فیل عدلیہ بھی فیل ہوں یہ دیکھو سکول کے اندر مضمون کے اندر بندہ فیل ہو گیا کسی مضمون چند نمبر رہ جانے ان کلاس دن تھیوری تو پریکٹیکل اتنے کی ہے اگے تجربہ ہے ہوں اوتے کلاس نہیں کے اندر نمبر رہ جانے نہیں تو بندے فیل کر دیں ایویں نا تیار ہو کے کیا آیا حکومت تجربہ ہوا پریکٹیکل ہوں اتنے بار بار فیل اگے پھر کی جائے سکول فیل ہوئے تو اگے نمبر کلاس جماعت نہیں دیں حکومت فیل ہوئے تو پھر آ جاتا ہے کی چکر سوچا کہ وہ سارے فیل ہو کے حکومت بار بار آتے سن سکول نہیں اگو کلاس کرتے کی چکر سوچا کر ہوں دیکھو اللہ کے بندے اللہ کا قرآن فرمانا ہے مسئلے سارے قرآن نے حل کرنا ہے تل کل امسال نہ درے گو ہاتھ ناس اصل مثال لوگوں واسطے بیان کرتے ہیں کیوں لال کا کنتا تفکر ہوں تھی فکر والے ہو گل جی مثال سمجھ آتی ہے نہیں آ سکی ہوں سکول میں کیتے تیار اے چار شعبے اے ہو گئے فیل آخر جی ہوں سکول بدھا دو تعلیمی ادارے ہوں دیکھو دانا سی تو بولتا پیا وہ آتا یار ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے نئی تعلیم کی تکمیل ہی ناکام ہونا ہے میں پیا سو سال پہلے ہزار ہو رہا جنہیں کا یہ انجام ہونا ہے ضلع رسوائی بےمانی سب چیز آتی لیکن وہ آدھے جی نو تعلیم ہے جدو ان کی تکمیل ہو جاتی ہر بندہ ناکام ہو جاتی تھی دسو ہر بندہ ہونا ہے کہ نہیں کیونکہ گلی گلی سکول سکول ہوا مٹیریل تیار کتوں فیکٹری ٹھیک باٹا کی گل آتی منافع اور کی آپ فیکٹری اگر ٹھیک ہوگی باٹا جتی ٹھیک ہوگی تو فیکٹری تو جب جتی نو غلط پہ آتا ہے تو فیکٹری نو کی ٹھیک آتا ہے کیا جتی آپ بنیے کسی نے بڑائی ہے تو تا عملہ شعبہ سارا حکومت کا کتوں تیار ہوتا ہے سکول جی سکول والی فیکٹری صحیح ہے تو بھائی مان ہے ایک فیل ہوتے ہیں تے ہور کھولو ہور کھولو ہور کھولو کیوں ناکام کرنا یہ ہونا نکمے تیار کہڑے چار کمندن چار کھاندن چار کھاندن چار نکم میں چار کام والے کھاندن یہ چار نکم میں کتوں بنتے یہ سکول نہیں بنتے پہلا افسر یہ نکم ہے کرتا ہے ذرا تکاری شہر کوئی دیکھے حال چلاؤں گا کوئی ہے یہ نکم ہے دوجا ڈاکو افسر نکما ڈاکو ہوں افسر ہوں ڈاکو کا چیلا ڈاکو ہوں افسر کا چیلا کیوں ڈاکا مارنا کچھ ہے تیسرا چور یہ کما انہوں پتا میں میں لوٹنا چوتھا ہوں فراڈی یہ چار کی ہوں جی چور چوری کرے ان کون لٹتا ہے حصہ بنتا ہے افسر ڈاکو ڈاکا مارے ان کون لٹتا ہے افسر فرادی فراڈ کرے ان کون لٹتا ہے افسر افسر ڈاکا مارے تو ان کون پوچھے یہ تین تو پوچھا جانا ہے پرچے ہونے ڈکنا سارا کچھ جب افسر ڈاکا مارنا لکھن روپئے کا پرچا کٹ کے لے سکتا کچھ ہے یہ چار نشان ہے چار کام والے پہلے کاشتار جگ پہ اندر کرتا ہے فصل کرتا ہے تو پتی سکول ہے ٹماٹر جدو پیداوار درج ہوتی ہے ہوگی بھائی ماں تک سکول نہ پہ کس طرح کھائیے پیداوار کھانا ہے یا پڑھائی نو کھانا ہے دس ہوں اتے نکما تیار ہوا جی سولہ پڑ گیا کام کی نہ کرے لاکھوں نکما تیار ہوا کہ نہیں کام والا تیار ہوا تو پھر کیوں بہن تو سولہ پڑی خراب تھی یار میرا پتر سولہ بڑھ گیا کام کی نہ کرا معلوم ہے سکول نکمے جی کے آپ مندر گئے نکما کام کما کھانا ہے اس طرح کتا گے جت باری کاش کرتا ہے خربوزہ کتنا کرتا ہے بگیار بکرا پالتا ہے تو کون پالتا ہے آج نا کہ پالتا ہے سکول کتا بگیار تو کما خوشی کس طریقے نال انگریزی طریقے نال انگریزی طریقے نال مرغی چکی ہے چور دیسی طریقے نال ہڑیا انگریزی آ گیا انگریزی افسر طریقے نال کھان والا آ جا بھائی پرچا کٹیا گیا وہ منگ ہو گیا پہلی شروع ہو گئی لکھوں روپئے لگ گئے مدئی دے بھی مرغن دے دیسی طریقے انگریزی طریقے نال دیسی طریقے والا مرغی فڑے ڈکیا پہ انگریزی طریقے والا زرداری سارے ملک کو کھا جائے پھر ستا دسو ہے میں کہ نہیں ہوں یہ دسو تھی ووٹ دن والے جہے لین والے تھی گریب تو گریب تر وہ امیر تو امیر تر یہ تجارت ہے یا سیاست ہے سامنے نواز پہلے امیر سی ووٹ سیاست حکومت چاہے تو امیر ہوا اچھا ووٹ دن والے تو غریب تر ہو گئے تو وہ امیر تر ہو گیا کی چکر اجا تو شریف ہے اجا وہ شریف تو دنیا کا پہلا امیر ہوا ہوں یہ سی اپنی کمائی کی سرکاری سر کے چکی ہے یا تاری خون پیتا ہے دس وہ امی جہا ووٹ دن والے دمی ہوں یا گریب ہوتا ہے اچھا کی میں امیر ہوں تمہوں کھانا ہے یا اپنی کو کمائی کرتا ہے تو تھی ابھی ووٹ دیتی دیکھیے آپ ہی بگیارا بگیا سڈا بڑا کھلا سی نا اسلام میں سختی آ رہی یو آ اسلام میں سختی وہ امیر تر تسا گریب تھا ووٹر تھی کی ہو چکرو نہیں لگتا جدو وہ ووٹ کی پرچی لے لینا ہوں تھی انہوں نے ہاکم ہو کہ ساری ہر شہر کے تین کوئی نہ سکے یہ تے بار بار پھر آ رہے ہیں چون کون رہی ہے کون اس واسطے انگریز آتا ہے ووٹر نہ بدل امیدوار بدل دو حکومت کی مشینی تحصیلدار پٹواری تھاندار جج وکیل اے نہ بدل ایم پی اے بدلو کیوں میرے سام چلا بڑے ایم پی اے ایم پی اے بدل جانا ہے تو خاندان نہیں بدلتا کیوں کہ برطانیہ کی مشینری ہے انہوں سارا کام دے دے رہا ہے یہ کھے بدلے یہ بدل تو برطانیہ گیا ہوں انہیں ویکو کی چلی پاکستان ایک پورا ملک پھر چار شوبے چار سوبے تقسیم ہو گیا پھر چار یونٹ چار بن ایو چار کا بعد پھر کی ہوتا ہے دبیا پھر دبیا ن تقسیم ہو گیا پھر آ گئے ضلع پھر تحصیل پھر تھانا ہوں ملک کا جزوی حصہ ہے چھوٹا حصہ ہے ملک لے تھانا جزوی حصہ ہے یورپ کا ڈرامہ ویکو جزوی حصے دا حاکم چننے سپاہی آخری گھٹیا ہوتا ان ہاں، کی تعیناتی کرنی ہے عوام دا کوئی عمل دخل نہیں اتنے کون چنے ڈی آئی انہوں کا رینک کا بڑا افسر آم ہے ملک کا جزوی حصہ رائے خاص ہے اتنے عوام نہیں ہوں پورے ملک کا معاملہ ہے سدر چننا ہے وزیر چننا M P M L A چننا انہیں سدر چننا ہے پورے ملک کا معاملہ ہے وہ اہم ہے خاص ہے آخری خاص ہے پورا ملک ہاتھے دینا ہے پورے ملک کی قسمت کا فیصلہ ہے اتے عوام چنے ہوں سدر بیمار ہو گئے انہوں لایا وہ کتنے سلطان کے ہسپتال ہے جی چپراسی بیمار ہو لندن ہسپتال ہے یہ عجیب گل ہے بھائی جی پل بننی ہے کی انجینئر آ جی پل بنی ہے دریا کی پھر جڑا بندہ آ جائے پھر ہوں جنا مسئلہ اہم واسطے رائے خاص اہم ہو چننا سدر رائے آم ہے دیکھو میری چال ویکو کوفر یورپ کی کون سمجھے کہ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی ہوں اکل کا گلا ہے جا میں تمہیں دس ان گلے کا توڑ پیش کرو میں مثال دیتی بیٹھا بادشاہ چنو تو امام ہو سپاہی چنو تو خاص ہو پھر تو سپاہی کا ہوتا ہے ہو گیا بادشاہ کی بنیا پھر بادشاہ تو بنگی چون سکتا ہے شرابی چون سکتا ہے گلا ہی چون سکتا ہے ڈاکو بھی سپاہی نو گل ہے معاملہ اہم ہے پورے ملک کا مسئلہ ہے خاص ہوتا ہے رائے عام ہے اتنے ملک کا دودوی حصہ ہے گھٹیا تو گھٹیا ہوتا ہے سپاہی کا رائے خاص ہے ہے کہ اسلامی جمہوریہ بابا صاحب صاحب نو بلا منتالک کیا ووٹ تو صحابہ لڑے سن آخر نہیں نا بھائی وہ مثال ہی ہے کہ صاحب عبادت کر دیا ایک ہندو اٹھ کے بہت پرستی کرے وہ آخ یار صحابہ بھی عبادت کر بھی عبادت کرتا پیا آپ گل سہی ہے وہ بھی عبادت کر دیں وہ لانتی وہ خدا کی عبادت یہ بت کی برابر ہو گئے اتے والا صحابی ہونے والا کنار ہوے الیکشن اسلام ہی والا ہو گیا کسی کا ایمان بچہ جدو یہ نظریہ لے کے بیٹھے ہو پینٹ سال ہو گئے تو بولیا اس طریقے پینٹ سال ہو گئے چلنے کے بولیا کوئی صحیح بندہ آیا عزیز آپس میں لڑتے ہیں کیا ستم ہے خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کیا کام ہے وہ کنواں کی فریدا ہوا تھا خدا کے آداب نہیں مار کیا کام ہے ہر ساڈے دور کے اندر ایک ایم پی اے ایک بڑا ہوں گا موجودہ اسارے دے دس ہزار ووٹ ہوں اس کے اسارے دس ہزار ووٹ ہوں ہوں ہویا کی ووٹ لڑتے لڑتے آج پنجا امیدوار ایک ہلکے پنجا بگیار آئے ایک ہلکے تے ہزار ہے ہوں ہزار بکری کلی کلی ہوں دس ہزار ووٹ ایک بندے کے ہاتھ چاہ چودھری جی, جی اشارہ کرے ہوں دس ہزار ووٹ لے لے ایک الیکشن لے لیا تو فرقہ اتحاد اختلاف شروع ہو گیا انتشار شروع ہو گیا ہوں جناب کو ایک بٹا چار ووٹر ہو گئے دس ہزار ڈھائی ہزار ہو گئے ایم پی امیدوار چار ہو گئے ہوں مسلمان تقسیم ہوا یا اتحاد جیڑی اتحاد دے ہوئے نو کٹ دے اتحاد میں اختلاف ہے تبدیل کر دے بہنی نو تصادم میں تبدیل کر دے وہ ملک قوم واسطے لانا تے عذاب ہے نقصان ہے یا فائدہ ہے قوم کٹی بھی پی ہے یا ایک بھی جی چار فرقے بنا گئے پا گئے تو باقی بنا فرقے ترکی میں بڈی ادھر بندہ امیدوار دو بڑھی بندے کے خلاف ہے بڑھی پی پی ہے بندہ یہ تقسیم ہوئے نہیں یا اتفاق ہوا اتحاد ہوئے ہوں ووٹر نے تقسیم کیا جی ایم پی ہر ووٹر کو ہوں تھی بیٹھے ہو دیکھو جی ایم پی سارے کو ہوں وہ دس ہزار ووٹر سی ایک دے ہاتھ ٹھیک ہے وہ ایم پی کو جانا ہاں وہ ویکتا دس ہزار کے حوالے جی میرے کو دس ہزار ووٹر آیا بیٹھا تقسیم ہوں گے ہوں گے بڈی کا ووٹ الگ تو بندے کا ہوں جدو وہ جانا ہے ایم پی اے تو اندر کو چلا گیا بھائی ہر ووٹر کو جاؤ ہوں بچ چال کا پتا نہیں لگا یورپ کا بھی بہن چو چال تو مکا نہیں کی ہوں ایک جا دس ہزار ووٹ والا ہوں ہوں ایک ووٹ جدو جانا ایم پی اے کے سامنے چھٹ پڑے گھر ایک ووٹ ہے رو ہوں تو ہو تقسیم تیرا اصول ایک خدا ایک قرآن ایک دین ایک ملک ایک ہر چیز تیری ایک اصول تیرا سارا ایک ووٹ ایک لانتی الیکشن کافی طریقہ فروئی مسئلہ وہ تیرے بنیادی اصولی مسئلے سے حاوی ہوا کھڑا ہے ہوں تیرا خدا ایک کے ووٹ تو مختلف دینا پیا خدا گیا تیرا ہوں بے کاٹ ہو گیا اتنے خدا نہیں کام ہونا کیوں ووٹیں نہیں مخالفت کا بھائی میں نے ووٹ نہیں دیتا خدا گیا قرآن گیا رسول گیا دین گیا غیرت کی ملک کی جنسی سارا نظام گیا گیا کہ نہیں جی۔ ووٹیں نے کی کیتا جدو اصول نو ختم کیتا یہ اسلام لایا اسی یا مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچی ایمان دسو جدو یہ ہتر کر ہے ہوں بگیاڑ ایک بندے نے بگیاڑ پالے ہوئے سن جنگل ڈیڑا سی بندہ ڈیڑا جانا ہوں مال ڈنگر جانا وہ فر کے اندر جگ ہٹی اتنے لگی بھی ہر آزادی ہر کسی نے آزادی ہر جنگا چھپیا پھیرا چل رہا عمل کی سی کہ جہاں جانا سی فر کے ڈر مجھے ہوں جدو جانے ڈنگر والے ہاں بھائی یار تا مال ڈنگر بند کی بیٹھا لے جی لے جاؤ پٹ دینا ہاں بھی لے جاؤ بکری لے جاؤ سارا ہوں جنجا بگیار اس نے پالیا ہوں جدو بکری گئی بندہ گیا پچھو پنجا بگیار جب چکتا وہ بندے بھی کھا جا بکری بھی بکری بھی چھا جا بندے بھی ہوں تیرے پیچھے پنجا بگیار بلی رہتی سی بگیار بگیار سوچا بھی یہ جمہوری طریقے کھائیے کس طرح کھائیے وہ گئے ایک اونٹ کی ہڈی لائے گوڈیا بلی نو آ کے فلا دیتا ہوں بھی بگیار انہیں آخیا بھی ایج کرو کہ بلی نو آخیا تڈی توڑ توڑ کے سارے پوری کر ہوں بلی دی کی طاقت بھی ایڈی ہڈی توڑے بلی سمجھ کی بہن چو کھان لگے پاکستانی قوم تو نہیں سی پھر بھی بلی کا دماغ انہیں آخر توڑو یار ہڈی توڑ توڑ کے بن دو ملی آخیا کھانے تو کھاؤ ظالمو یہ چیز میری اوقات ہے ہوں تیرے کو ووٹ ایک پیتی کے نمائندے سارے وزیر مشیر کول سکوما ساری تیرے کول ایک ہٹی ہے منگنے والے کن اچھا ایک نو جنگ باقی بچا گلی بندہ مر گیا نہیں ہونا تو بیمار ہو گیا نہیں ہونا ستر ہونا نہیں ہونا جب تو ووٹ بھی موسم آ جائے پھر سارے سردار آئے سردار صاحب کی سو سوٹ پہننا چاہیے بیٹھو جی وہ جی وہ سردار صاحب کی یاد آج بھی سردار صاحب کچھ بیٹھا ہاں جی، پھر بیٹھا تو یار پتہ کرو سردار صاحب سردار صاحب نام ہے بار بار تو تک بندو جگل نہیں قائم ہوتی تو کچھ ڈرامے نہیں سمجھ سکتے یہ سارے ڈرامے پیر ملا ہاکے میں کوئی جوگی ہے کوئی بھوپا ہے کوئی نجومی ہے کوئی سارے یہودی سارے عوام یادی خیر خی عوام والی سارے عوام فسائی بیٹھا تحرم کا تحرک اٹھا عوامی تحریر کیوں عوام کا نام ہے عوام دستی سردن پانچ سال تھانے چ گئی تو اتنے چیتا لگی کچہریاں گئی اتنے چیتا لگی جتھے جائے اتنے چیتا لگی عوامی تعریف گل عوام کی کر سکتا کیوں لوٹی دی عوام ہے عوام ہوتی ہے کیوں جانور کی طرح کوئی اکل شعور نہیں ہوتا عوام دیکھو نا جی شہر آم آخ دو کل بھی اپنا کام تھی تیو بندہ آم ہے اندر کو جانے ہو کام کوئی لے کیوں جاؤ کیوں جو بندہ آم ہے ہوں انگریز نے سوچا آم ہے آم ہے آم تو جڑا کام پیسے نال جا کے لائے پانچ سو روڈ آتی ہے لالچ نال دباؤ نال ڈنڈے کورس نال غریب کسی خر امیر جڑا طاقت ہے میں سوال کرتا کسی ایم پی ڈاکا بچا کو ڈاک لو ایم پی کیوں نہیں دیا کسی خاندار کا گھر کیوں نہیں لیا جاتا ڈاکے چوری ساری چوری سا قسمت کرتا نہ دے کیوں نہیں کیوں کہ تو کمزور ہے کمزور جیویں پڑو طاقتوار پڑھنا ذرا وقت لگ جائے عوام کمزور وہ جس طرح چاہتے ہیں پڑھ لیں گے نا اس واسطے تین تراوت دیتی ہونا جی اصل عوام کا غلام ہے عوام طاقت ہے عوام فلاں ہے عوام فلاں ہے عوام جب جاتی ہے کھانے میں پھر جب پٹواری کو یہ طاقتوار پھر کی بن جائے عوام کا اثر دیکھا ہے ہسپتال دفتر ایمان والا آخو کی ہزار روپئے جب چننا تھی پھر عوام ہاں انہوں حاکم بنا پھر عوام ہاں ہے میں گیا نواز سے اتنے لکھا پیا یہ شار عام نہیں ہے یہ شار نہیں اچھا میں کہ جب بوہر لینی ہوگی ہوں عوام کا رستہ ہی بند ہے یہ شار عام جدو موہر لینی ہے جدو ووٹ لینا پھر پھر خاص تو خاص یاد بٹھا جدو ووٹ لے لینا پھر سارے آم نہیں جڑا رستہ بھی نہیں لگا ظالما تینوں انہیں پاکستان خیر کہی دینی ہے وہ ووٹ لے کے ہوں لکھی بیٹھے یہ سارے عام نہیں ہے یعنی عام بندہ اتنا آم بندہ ووٹ تو دے سکتا کیوں وہ حکومت ہوں بنا چننا ہے ہوں تو خاص ہے ہوں تو خاص ہے تو جب ووٹ دے بیٹھا ہے تما اتر گیا ہے ہوں سارے آم نہیں پتا اس رستے میں نہیں آ سکتا ہوں کہ میں نہیں ہوں جا سکتا تو محل محل کے اندر جا سکتا ہے کیوں طاقت تمام سارا کچھ تمام ان جوان کرنا کرامت دینا سان ہاکم چن ہاکم چون تھی سان بٹھاؤ پھر ویکو سا تاری کن خدمت کر دیا نہ تا مال بچنا ہے نہ تاری جان بچنی ہے نہ تاری عزت بچنی ہے نہ تا ایمان بچا کیوں اصا چلانا تو ہے کافر دا قانون چلانا تو ہے یہ سارے کافر دے قانون والے یا قرآن والے کافر دے قانون نال تھی آدھو ساری حفاظت کرو دشمن دے قانون نال تھی اپنی حفاظت کرے چاہتے کیا دشمن دا قانون حفاظت کر سکتا تو تا سارا نظریہ کی ہے ایم پی اے چنو یہ ایم پی اے بن جائے حکومت جائے یہ کی کرسی ساری حفاظت کرنی سارے حقوق دے سی ہوں عوام سا کی ہے عوام عوام پتا ہے شریف کمینے کا عوام پتا ہے شریف کمینے کا ہوں شریف کا شوپا ہے کی شریف کا شوپا ہے وہ تمہوں امال بند کر لے سی لیکن تاری عزت جان مال کا دے سی یہ شوبا ہے شریف کا یہ شوبا بدماش کا بدماش بد گزارے والا ہوں تو چھٹی دے دے سی سود کھو بے رہو فلم چلو چوری کرو رشوت کھو ڈاکے مارو تمہوں امال والے چھٹی دے دے سی امال والے چھٹی دے دے سی عزت جان مال کا تحفظ نہ کیوں ہویا تو بدماش کمینا کمینا کن دے یہ شوفا شریف کا ہوں شریف تمہوں امارت پابند کر دیتی آخری نہیں فلم نہیں دیکھنی کسی کا مال نہیں لکنا چوری نہیں کرنی رشوت نہیں کھانا یہ شوبا شریف کا بدماش کا نہیں ہوں قوم آتی ہے ہوں یہ کمی ہے کیوں امال کی چھٹی دے دیں جب مولوی آ گئے تو پھر انہیں آخر فلم نہ دیکھو امارت پابند کرتے سن عزت جان مال کا تحفظ دے سن ہوں قوم اس واسطے شریف شریف وال نہیں آتی شریف وال تو بدماش وال کیوں جاؤں ہے کہ وہ عیاشی سے چھٹی سے آزادی دیتی کھڑا ہے وہ آتا جا فلم دے تیری عزت جان مال میں نہیں بچاؤنی میں بدماش ہم ہاں، بد گزاریا لا ہاں، تیری عزت میرے کو بچ سکتی ہے بگیاڑ بکری کیون بچاؤں ہے ہوں ساری قوم کیوں چنتی ہے کمینے انہوں نے پتا ہے کمینا اسی کا آزادی دے دے سی وہ آپ شراب پیتا مینو کیون ڈکسی وہ آپ جنا کرتا مینو کیون ڈکسی وہ آپ کھانا مینو کیون ڈکسی وہ آپ رشوت کھانا کیون ڈکسی چنو بدماش آئے بدماش سانے چھٹی دے سی ہوں قوم آتی ہے جان مال کا تحفظ بھی بدماش دے ظالم بدماش جان مال کا تحفظ کیون دے سکتا ہے جب ہے بدماش یہ تو شریف کا شعبہ ہے جان مال عزت کا تحفظ کا سی ہوں تینوں آ مال پابند کر لے سی تینوں آپ سی فلم نہیں دیکھنی ایویں ہے کہ نہیں اللہ تھوڑا تو دسنا یہ شعبہ کہنا ہے شریف کا شریف کی میں ووٹان جب ووٹان آ جاؤ تو خدا کے شیطان کے ووٹ دیکھ لو ہوں فلم کی ہے یہ شیطان کا کارا ہے کہ نہیں مسجد اچھا ووٹ ادھر دیا دن یا ادھر دسو ہوں خدا کا گھر بہتر تو بہتر جائے تے فلم بری تو بری جائے جتنا استا اجاڑیا جائے اتے ووٹر چوکھن تے اتنے ووٹر کم ہیں خدا نماز والا ووٹ نہیں ملتا بولنا بھائی ماں تو آدمی ہاتھ کٹسا تیرا ووٹ دے کنجری تیرا چکلا بند کر دے سم ووٹ دے پاگل ہو کھڑی ہے یا پاگل ہے ووٹ تو بے نہ ہوئے کھانا رچ کتا باندر کی لڑائی کر ووٹ ادھر دیا کر خدا دا قرآن پڑھا ووٹ کدھر دیا تو اس گنتی تو کی بیٹھا ضروری لانتی پھر گنتی کرنی ہے ووٹا وہ گلی بیٹھے اس واسطے آدھے کمی نے دیا کر کسی پاگل بندے کو پوچھ لو کمینے دیا دن یا شریف جھوٹے دیا دن یا سچے خائن دیا دن یا امین زانی دیا دن یا غیر زانی فلمی دیا دن یا غیر فلمی یہ میں گرتا ہوں کہڑے دیا دن پدماشی والے پاس دیا دن بے دینی والے پاس دیا دن کافر پتہ چل گیا کہ بابا گنتی ہوئی سکے کمینے چوکھے نہیں گنتی حکومت تیری گیا جے تو گنتی نے کرتا جے تے تے ایک سو سور ہو ہوں گنتی کر سین پھر تیرے سور چل جا سک جی تولتا ہے ہوں ہرن پا کے سور پلیت کمینہ بدماش ہے تو شریف شریف اس واسطے کافر نے گل سمجھ لئیے کہ بابا گنتی کرو کمینے چوکھے نو حکومت تاری بننی ہے اس واسطے میں مثال دینا کافر کنجر کمینا کالجی سکولی ڈاکو ڈاکٹر انسپیکٹر ایک کاف کشے کاف انہوں کہڑی لگتی ہے ایک کاف ہے کام اکو پسند اکو خوراک اکو نہ ہو جو مرضی آخو ہوں کان کی کھانا ہے گوں کان کی کھانا ہے سکولی کی کھانا ہے رشوت رشوت خوراک کے کھائے کہ نہیں کان کدی بخ مردہ ویچا کان تو کون مرتا ہے مرغی جی پیڑا ہوں جا گی ہے دکھ مر جاتی ہے کیوں دانا ختم ہو جانا فصل کی موسم دانا ملیا پھر ختم ہو گیا ہوں گی تو دکھ مر سکتے کہاں کیوں گوں کھانا ہے یہ واسطے جہاں حرام کھانا ہے دکھ نہیں مر سکتا جہاں حرام کھانا ہے وہ پکا مرے یہ واسطے تیرے نبی نے پتھر بننے پیڑ دے فرون نمرود قانون نے نہیں بننے بننے کیوں حرام حرام انہیں سارے والے جن سارے دو حکومت سارے یہ ہیں حرام کھان والے انہوں ہر شاید چوکھی لگ جاتی ہے تو ہے حلال کھان والا تینوں روٹی کے دال اور پکڑائی جاتی ہے تو ہے تے مزے ہو کر گی انہوں کی لانڈ کرو گھر تین سائیکل نہیں لگتا کھوتی نہیں لگتی ہوں تیرے تو ووٹ کیوں نہ منگو یہ ووٹ گی لے دے ووٹ جی توٹ دے تو گی کتوں لبے پھر پیسے کیوں لاؤں تجارت پہلے پیسے لاؤں پھر کما کروڑوں روپئے گرانٹ ملیا دس دس لاکھ تنخواہ ملی ایم پی ایم این ہے کیوں تیرے پیچھے دیوانے ہو کے مگر پھر دے پائے ایک فستا خفا قوم اللہ تعالی نے فرمایا فرون نے اپنی قوم نو پاگل کیتا بے وقوف بنایا چبل دا جیڑا دعوی کرو من لگ پھر آخیا آنا رب کمل آلا میں سب تو وڈا رب ہاں۔ کی آخیا انہیں من لیا چبلا انج نہ آخیا بھائی مانا تو طرح جمیا ساری طرح کھانا ہے ساری طرح پیندا ہے پیشاب کرتا ہے متر کرتا ہے شادی کر ہر شاید تیری سادی ورگی ہے بندے ورگی انسان خدا بن سکتا کیوں نہیں بن سکتے آخیا کتنے میں آخیا نہیں یہ ساڈا رب ہے کون خفا قوم کن کن آخیا آخیا بے وقوفا مومن تو ہوں سال ہو گئے حدیث مومن ایک خوڈ دو دفعہ نہیں ڈگی سان پینٹ سال ہو گئے گیے تو تھی اتنی مومن بنے بیٹھے کیا مومن اس طرح کا ہوں یہ مومن نہیں جہاں گلا میں تمہیں کیا کرنا ایمان والی گلا تو ہور ساری دنیا پھر یہ گلا کتوں لایا یہ شان ایمان علم دی نہیں ایمان دی ایمان نہ ہوئے تو یہ گلا نہیں ہو کیوں منافق کافر اللہ فرماندا ہے لا یا کلون لا یفقہون لا یا یشعرون کافر منافق نمازاں پڑھدن عبادتاں کردن کلمہ پڑھ لیندن عبداللہ بن ابی نبی پاک دے زیارتاں نصیب ہن ہر ویلے ویکھتا کھڑا ہے اس چن محبوب نو جنوں رب فرماوے محبوبا سبحان اللہ تے اونوں کون ویکھدا کھڑا ہے بوجھا ہے یعنی یہ سارا کچھ لیکن رب کسی کافر منافق اقل مند نہیں اقل آتیمند سارے جڑے تھی یہاں مومن منی بیٹھے ہو اقل تو یہاں ہے کچھ ہے نا اقل جیڑی ماں بہن مسجد نہیں جا سکتی بہتر جائے اذان نہیں پڑھ سکتی یہ لانتی اکل جی ماں بہن فلما چکلے گن بری تو بری جا بازار بہتر جا مسجد جنہیں دی کڑی ماں بہن یورپ ننگیاں کچھاں یار اکل والے مومن تو پھر بہن تو کافر کس طرح ہوتا تو تھی ابھی انہوں کھنا منی واسطے رب فرما ہے خروج نکل جا دشمنوں کھیا جا بلایا نہیں جانا دوستی نہیں دشمنوں کے تعلیم قانون تہذیب نہیں اپنایا دشمن کو کڈیا جا رہا ہے استاد کی سی ہوں شیطان جدو ظاہر نہیں ہوا کا استاد فرشتہ جدو ظاہر ظاہر ہویا منکر ہویا پھر وہی شگرد فرشتے لانت کر دیتا ہے اس واسطے پورے استاد نو لانت کرنا فرشتہ کی سننا فرشتہ کی سننا جڑا بئیمان میں کہن لگا آخر جی استاد نو تسی برا بلا کہ میں استاد نو نا میں ماسٹر نو نا کے استاد تو پھر بھی آیا اچھا میں کہ یہ دس جا چور ول سکھا استاد ہوں کہ نہیں آخر استاد تو انہوں بھی کہ میں خود عزت کریے آخر نہیں بئی مان جا چوری کا ول سکھا ان کی عزت نہ ہو جا کو سکھا وہ عزت کریے میں گلا گلا کرنا ماسٹر بولنا لگ گیا جی مول بھی پاگل ہے نہ سنا کی کہنے لگا میں کہ یار سارے بندے بیٹھے ہو ڈنکے کی چوٹ تو گل پیا کرنا یہ اپنے آپ پاگل نہ آخے تو پھر میں پاگل مینو آخ میں اپنی زبان تو منا لوا گا میں چیلنج کر رہا میں اپنی زبان تو منا لوا گا میں پاگا جی نہ من میرا سر بچ ماسٹر حیران ہو گیا کہ بندے سارے یار یہ عجیب دعوا ہے بھی انہوں دسی بھی بیٹھا ہے اپنا منہ آخر میں تین پاگل منا لوا گا تو گا میں پاگل پھر آخر لائے یہ بھی ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے کس طرح میں کہ پتر آیا سوال میرا چشتی آیا سوال توڑ کے دکھا پترا پرچے حل کراؤں آخر آؤ پرچے ہل کرا وہ منڈیا پرچے حل کراؤں آخر تو آوڑا دوجے پرچے جا پرچا خود حل کرے یہ تعلیم تالی ان کی یاد آیا کل من ان کی آدھا ہے جیڑا نقل مارتا ہے ان عقل مند آدھا نہیں آخر پھر پاگل اچھا میں آخ کوفر کی تعلیم دے پرچے نو خود حل نہ کرے تو دوجے نو نقل مارے یہ حالانکہ کیڑی شریعت ہے جیسے نقل نہ مارے دس کہڑی قرآن حدیث دکھایا ہے کہ نقل نہ مارے بےمان تعلیم نقل مار رہا پڑھا رہا نقل مار رہا تو یورپ کی نقل مارتا بیٹھا ہے یورپ تک پڑھایا نقل مارا لکھا ہے نقل مارا ہر شہر نقل ماری تیری تعلیم ساری نقل نال منتقل ہوئی ہے تو نقل نہ مار منتقل کر دکھا ہوں دس جیڑا پرچے نو نقل مارے منڈا او کمزور پاگل ٹھیک ہے ہے جیڑا کوفر نو نقل مارے او کی ہے کوفر دی تہذیب نو نو سید الانبیاء چھڈ کے تے بش دی تہذیب نو کی تحریب اپنا ہے آخر وہ پاگلے میں کہ بھائی ہوں اپنے منہ منی بیٹھا تو نس کے دکھا چشتی کوڑ چشتی اس واسطے چیلنج کر دیا کوئی آ جائے منادرے واسطے چشتی کھول آ جا دروازہ کھلا کیوں حق والا بندہ تنقید تے سوال دا دروازہ بند نہیں کرتا تنقید سلوار سوال دا دروازہ بند نہیں کرتا حق والا بندہ جیڑا جھوٹا ہو سی وہ نہ سوال کرن دے سی نہ تنقید کرن دے سی کیوں ہے جو جھوٹا انہوں پتا میں جھوٹا سوال ہوں گیا تنقید ہوں گیا جا سچا ہے وہ الحمد للہ وہ آخیا آ بابا سوال کر جواب لے تیرے واسطے دروازہ کھلا ہے اس واسطے حق کے بات پہچان ہے کہ کا والا آپسی آؤ بابا سوال کرو جو مرضی آئے سوال جی تا سوال صحیح ہے تو میں مان لانا میں من لینا انج نہیں آخنا میں تیرا مننا یہ تو سارے اسلام میں جائے علی اور مرتدہ بچے کی گل منی خان یہ تو سارے اسلام میں جائے نہیں جی تیرا سوال صحیح تو میں من لینا میرا جواب صحیح تو تیری مرضی ماننا من میں اسلام میں زبردستی نہیں کیونکہ لا کرا فی دین زبردستی ایمان چ نہیں اسلام ہے زبردستی من ایمان زبردستی نہیں کیوں زبردستی کسی نو ایمان نہیں لیا سکتا کیوں یہ دل دی چیز ہے لیکن زبردستی اسلام ہے نماز نہ پڑھے سڈے امام آدم ڈھک دو تین امام آدم قتل کر دو چوتھا امام آدم فرمانا ڈھک پانی ٹکر نہ دو مر جائے تو مر جائے میں نے ایک بابی کہہ لگا اسلام میں سختی نہیں اسلام ہے چپ سختی نہیں میں نے آخیا دس دودا خیری سب تو سخت چیز کہڑی ہے اللہ فرما دودا خیر اگ رب کا سب تو سخت عذاب کی ہے اگ کیوں کافر کے مجرمہ واسطے رب نے اگ جو رب کا سب تو سخت عذاب کہڑا ہے اگ رب نے اگ جوڑی کہ نہیں آ آہو تو میں اسلام یا بہر چپ چپ چپ بابی کا بڑا عالم سی میں کہو اسلام یا بہر نو بلا رب کی سزا اسلام دے بچ یا بہر آ کے تو آج اسلام ہے سختی رب کو تو سخت سخت چیز ہے دوجے نمبر موت سخت ہے کہ نہیں موت ہے سخت ہے اسلام ہے اسلام بھائی مان تو آج اسلام میں سختی نہیں دس قبر دے عذاب سختی ہے کہ نہیں آخر میں آخ اسلام تو باہر کپڑا آخر نہیں میں کہ اللہ دا حساب سخت ہے کہ نہیں حساب آخر ہو سخت میں اسلام ہے سختی نہیں واللہ ہوا شبدو اللہ سخت ہے باسوں آ شبد تنقیلا واہ پھر اور زیادہ سخت ہے لڑائی اور سزا دینے میں اللہ سخت ہے لانتی تو کافر ہو گیا ہے توبہ کر کلمہ پڑھ پھر اسلام دیا جڑا آخ ہے سختی بھی کافر کیوں سختی کہار رب کی صفت ہے کہار کیے کہار سختی نہیں چور دا ہاتھ کٹڑا سختی نہیں قاتل نو قتل پہ کرتا ہے سختی نہیں زانی نو سرے مارتا پیا سختی نہیں بے غیرتا اسلام سختی بھی ہے نرمی بھی ہے نرمی صدیق کی ہے سختی ابو جہل کی تے ابو لہب کی تے دو چیز ہے سختی بھی ہے نرمی بھی ہے سختی ہو نرمی ہو یکسم سادی فرمانن سختی نرمی نو برابر رکھ جیڑا بندہ آ کے اسلام میں سختی نہیں وہ مطلب بنتا ہے اسلام غیرت نہیں الفاظ دے میں اپنے اتفاق کرتا ہوں گلا بہت نے تے ختم ہونے والے نے ایک جمہوریت دا پریشان میں کرتا رہا تھے دی ہلاکت میں رکھتا رہا تسا آخو دنیا تو گلی چیز ہے تو جمہوریت ہو کوئی مائی لال جمہوری بندہ میرے سامنے آ کے بہ اسلام ایک پاس رکھ میں اس کی جمہوریت کا خرابہ کرنا وہ نس کے بھی کھا میں نے تو انہوں کا طریقہ ہے انہوں کا طریقے میں تمہیں